لوگوں نے مخالفتیں کی اور آخر حق غالب آیا اور باطل مغلوب ہوا اس کے فوراً بعد سورہ یوسف ہے سورہ یوسف میں صرف ایک ہی نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے مگر بہت تفصیل کے ساتھ ہے کیوں قرآن پاک کے اختصار کے انداز سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس اتنا ہی مسئلہ آیا ہوا دنیا میں بے دینی پھیلی نبی آئے انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے محنت کی لوگ کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا ماننے والے بچ گئے نہ ماننے والے ہلاک ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہوا حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال خود محنت فرمائی اور اسی طرح باقی تمام حضرات نے بہت لمبے عرصے تک محنت فرمائی اس کے بعد حق اور باطل کا یہ فیصلہ ہوا ایک زمانہ چاہیے ایک عرصہ چاہیے کسی چیز کے فیصلے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو قرآن کریم میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس میں سب سے نمایاں یہی پہلو ہے کہ اس راستے میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں انسان کو حالات سے مایوسی ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہ تحریک ناکام ہوگی اور اللہ کا دین نہیں پھیل سکا اور باطل دن دناتا ہی رہا لیکن ایسا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا پھر مصر میں جا کر کے بکنا اور پھر مصر کی جیل میں رہنا اور چودہ سال یا بارہ سال کے بعد وہاں سے نکلنا اور پھر مصر کی حکومت ان کو ملنا یہ سارے نشیب و فراز یہ اتار چڑھاؤ یہ زیرو بم حستا رسول قرآن پاک نے سب کا نچوڑ پیش کیا یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر کب آتی ہے جب محنتوں کی انتہا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جب عام انسان نہیں وہ انبیاء کرام جو اللہ کی دین کی دعوت لے کر آتے ہیں وہ انسانوں سے مایوس ہوتے ہیں حالات سے مایوس ہوتے ہیں بجا اہم نہ بس ہماری مدد آ جاتی ہے کیوں آتی ہے اللہ کی مدد ایک محنت درکار ہے اور صحابہ کرام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ گزشتہ انبیاء کے واقعات کتنی مطابقت کرتے تھے آپ نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا لوگ کہتے ہیں کہ اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تیری برادری کا خیال نہ ہوتا ہم تجھے نکال دیتے مار مار کے یہاں سے بھگا دیتے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں ارحتی آغاز من اللہ کیا میری برادری تمہیں اللہ کے مقابلے میں زیادہ عزیز معلوم ہوتی ہے ان کا تمہیں لحاظ ہے اللہ کا کوئی لحاظ نہیں ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو جہل حملہ نہیں کر سکتا اتبا اور شہبہ سب موجود ہیں پلان بناتے ہیں سب فیل ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کہتے ہیں بنو ہاشم سے جنگ چھڑ جائے گی مسئلہ برادری کا ہے کتنا مطابقت ہے کر رہا ہے یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تفصیلی حالات صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست مطابقت کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بھائی ہی ان کے دشمن ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور حسد کی وجہ سے کینے اور بغض کی وجہ سے ان کو اپنے ملک سے نکالیں گے کنویں میں ڈالیں گے اور پھر وہ مصر پہنچیں گے اور ایک زمانے کے بعد پروردگار ان کو حکومت اور طاقت عطا کرے گا اور پھر وہ وقت آئے گا جو بھائی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے ان کے پاس پہنچیں گے ہیں ہم سے بہت بڑا جرم ہوا ہم تو بہت گناہ گار ہیں لیکن وہ اعلان فرمائیں گے لا تقریب علیکم اليوم یہی الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دہرائے جب مکہ والوں نے آپ کو مکہ کی زمین تنگ کی آپ کو نکلنا مجبور کیا آپ کو مجبور کیا کہ آپ نکلیں مکہ چھوڑیں اور پھر آٹھ سال کے بعد آپ واپس پلٹے اور جب سین حرم میں پہنچے اور آپ نے مکہ والوں سے پوچھا کہ تمہارے سب کیا کیا جائے اور ان کا جواب اور اس کے بعد آپ کا یہ فرمانا اذهبوا انتم الطلقاء لا تفری عليكم اليوم جاؤ تم سب کو چھٹی آج کسی سے گرفت نہیں ہے یہ وہ حالات ہیں کہ پہلے انبیاء کرام کا اجمالی تذکرہ فرمایا اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے اور ویسے آپ نے دیکھا کہ پچھلی صورت جس مضمون پر ختم ہوتی ہے اگلی صورت کا وہیں سے آغاز ہوتا ہے دیکھیے پچھلی صورت کہاں ختم ہوئی ولی اللہ غیب اسلام آبادی اور آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں اللہ کے لیے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح غلبہ ملے گا کس طرح طاقت ملے گی اور بھائی اور والدین بھی اس طاقت کو تسلیم کریں گے للہ غیب السماوات والارض یہ سب آسمان اور زمین کے غیب کے چھپے ہوئے راز ہیں اللہ جان پہنچتا ہے ایسا ہو کر رہے گا ایسا ہوگا الیہ یرجع الامر کلو سارے معاملات اس کی طرف لوٹتے ہیں سورہ یوسف میں ابھی آپ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے واللہ غالب علی عمری اسی مفہوم کو وہاں الفاظ بدل کر بیان کیا گیا اللہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے فَعْبُدْهُ مَتَوَكَّرْ عَلَيْهِ آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اس پر بھروسہ کیجئے سورہ یوسف اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی بہترین مثال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ المستعان اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنے عرصہ کے بعد پروردگار پھر باپ اور بیٹے کو آپس میں ملا دے گا مگر اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة سورت مکیہ سور یوسف مکی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آئے ہیں وہ اتنا رُكُوعَ اور بارہ رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را آیات الكتاب المبین حروف مقطعات کے تعلق سے بہت ساری باتیں عرض کی جا چکی اور ایک بات جو میں نے کہا تھا کہ یہ پروردگار کے صفاتی نام ہو سکتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں ہا میم عین سین قاف انصرنا یہ نام لے کر کے دعا کرنا ثابت ہے میم عین سین قاف ہماری مدد فرما تو یہاں بھی لوگوں نے تلاش کیا تو کہا کہ یہ صفاتی نام ہے الف سے تو اس کا ذاتی نام اللہ مراد ہو سکتا ہے اور لام سے لطیف اس کا صفاتی نام اور را سے رحمان اور رعوف اس کے صفاتی نام تلک آیات الکتاب المبین یہ صاف صاف کتاب کی آیتیں ہیں اور یہ بات شروع ہوئی ہے سورہ یونس سے وہاں فرمایا تھا یہ محکم کتاب کی آیتیں ہیں پختہ کتاب کی آیتیں جس میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا جس کے اندر کوئی نقص نہیں پیدا کر سکتا ہے مضبوط کتاب کی آیتیں پھر سورہ ہود کے اندر اس آیت کو دوبارہ انداز بدلا گیا اس کی آیات اس کی آیتوں کو پختہ کیا گیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا اس کی جیسی کوئی صورت کوئی کتاب کوئی آیت نہیں بنا سکتا ہے لل کے خلفی نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے چپکے سے آ سکتا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیں نہ اس کے کوئی الفاظ بدلنے پر قادر نہ اس کا مضمون بدلنے پر قادر اب اس میں اور ترقی ہوئی اور فرمایا تل آیات الکتاب المبین یہ صاف صاف پڑھی جانے والی واضح کتاب کی آیتیں ہیں یہ واضح کتاب ہے یہ کھول کھول کر بیان کرتی ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی انا انزلنا نہ ہو قرآن بے شک ہم نے اس کو اتارا عربی میں پڑھی جانے والی چیز بنا کر قرآن کریم بنا کر لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو عربی زبان کی پڑھی جانے والی چیز قرآن کریم ہے عربی میں ہے اور قرآن کے معنی مصدر ہے معنی میں اس میں مفعول کے بار بار پڑھی جانے والی چیز مبالغہ بہت بہت پڑھی جانے والی چیز اور یقینی طور پر جتنی یہ اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا میں اتنے پڑھے جانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا پڑھنا تو الگ ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا عربی میں کیوں نازل ہوئی لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو موٹا مضمون تو یہ کہ عرب کے لوگوں میں نازل ہوئی عرب کے لوگوں عربی میں نازل ہوئی تاکہ تم سمجھو اور اس سے آگے بڑھ کر کے عربی زبان ہی اس کے لائق تھی کہ قرآن کے مفاہیم کو بیان کیا جائے پروردگار جو کہنا چاہتا ہے وہ عربی میں ہی کہا جا سکتا ہے کسی دوسری زبان کوئی دوسری زبان اس کی متحمل نہیں ہے جو روحانیت کی باتیں عربی بیان کر سکتی ہے کوئی دوسری زبان نہیں بیان کر سکتی اس لیے عربی میں نازل کیا لا الناس اے ساری دنیا کے لوگوں تاکہ تم سمجھو عربی میں ہی بات آئے گی تو تم سمجھو گے اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ عربین کے معنی صاف صاف پڑھی جانے والی چیز عربی کے معنی صاف زبان عرب شعیع کھول کھول کر کے بیان کیا لعلکم تاقلون تاکہ تم سمجھو نحن نقص علیکہ احسن القصص اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں احسن القصص بہت زبردست بیان قصہ نہیں کہیے گا بہترین قصوں میں سے وہ قصص ہوتا ہے یہ قصص ہے زبردست بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ زبردست کس لحاظ سے ہے بیان تو سارے زبردست تھے نو علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا لیکن ان کے مقابلے میں یہ زبردست اس لیے ہے کہ اس کا آپ کی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے ایمان والوں کی زندگی کے ساتھ بلکہ انسان اللہ کے دین کو قبول کر کے کیسے حالات سے دوچار ہوتا ہے کن نشیب و فراز سے گزرتا ہے اور پھر کس طرح وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین بہترین مضمون ہے دما اوحینا الیک کا القرآن اس وحی کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی جانب کی ہے یعنی یہ قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ بے شک آپ اس سے پہلے تھے لمن الْغَافِلِينَ نہ جاننے والے لوگوں میں سے اس قصے سے نہ لوگوں میں سے جہاں اور ساری دنیا نہیں جانتی تھی آج تک مکت المکرمہ والے اس سے واقف نہیں تھے آپ بھی اس سے واقف نہیں تھے لیکن آپ پر وہی نازل ہوتی ہے اب پروردگار آپ کو وہی کے ذریعے سے بتاتا ہے یہ وہ بات ہو گئی جو سورہ آل عمران میں فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا قصہ بیان کیا فرمایا ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں آپ نہیں جانتے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے بلکہ ہم وہی کر کے آپ کو سناتے ہیں پھر ابھی آپ نے سنا حضرت نو علیہ السلام کا قصہ سنایا فرمایا تل کا من امبا الغیب نوحیہا کا یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں آپ نہیں جانتے تھے آپ کی قوم نہیں جانتی تھی آج فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے لیے عرب کے لوگ مکہ کے مشرق یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا آپ کو نہیں معلوم تھا ہم نے آپ کو وہی کر کے بتایا اذ قال یوسف قصہ کیا ہے قرآن پاک کا انداز کیا ہوتا ہے ہر قصے کی پہلے تلخیص کرتا ہے اس کے بعد اس کی تفصیل کرتا ہے آئے گی سورہ کاف وہاں اصحاب کاف کے قصے کی پہلے تلخیص پھر اس کی تفصیل سورہ واقعہ پڑھیے اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ والسابقون السابقون پہلے تینوں کی تلخیص اس کے بعد تفصیل چنانچہ چند آیات کے اندر اس کی تلخیص اذ قال یوسف لابی یاد کیجئے جب فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یا انی احد عشر کوکبا اے میرے پیارے ابو جی پیارے کس کا ترجمہ یہ لفتا ابھی اور اس کی جگہ لگا یہ پیار کا مفہوم ادا کرتا ہے اے میرے پیارے ابو جی انی رأیت احد عشر کوکبا بے شک میں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو والشمس والقمر اور سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا رأیتهم لی ساجدین میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں میں اپنے سامنے ان کو جھکتا ہوا دیکھتا ہوں یہ مطلب نہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح وہ سجدہ کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا اس کی تعبیر کو سمجھا اور اتنا واضح خواب ہے کہ سمجھ گئے کہ اس کی تعبیر تو کوئی بھی سمجھ جائے گا بھائی بھی سمجھ جائیں گے الیہ بنیا فرمایا میرے پیارے بیٹے بنئی نیا میرے چھوٹے بیٹے پیارے بیٹے چھوٹے بیٹے لا رویا کا مت بیان کریں اپنا خواب الا اخوتی کا اپنے بھائیوں کے سامنے فیقید کا کئی تو وہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر کریں گے کئی زبردست تدبیر کیوں خواب کا معنی بالکل واضح ہے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں گیارہ ستارے تو بھائی ہیں سورج اور چاند تو والدین ہیں وہ جھک رہے ہیں اس کا مطلب تجھے ایسا مرتبہ ملے گا کہ یہ سارے اس کو تسلیم کریں گے اور جیسا یہ سمجھیں گے بھائی تو ان کو شیطان دل میں آگ لگائے گا حسد کی کہ اچھا یہ اتنا بڑا مرتبہ پائے گا اور ہم نہیں پائیں گے کیوں وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے ان شیطان انسان عدو مبین اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان ان کے دل میں حضرت کی آگ لگائے گا بھائی نہیں ایسا کرنا چاہیں گے مگر شیطان ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا نفس کی شرارتوں کو اور بھڑکائے گا اور حضرت کی آگ لگائے گا وہ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کا اور خواب کی تعبیر کیا ہے فرمایا اس کا نچوڑ سمجھ لو وہ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کا اور اسی طرح چنے گا اسی طرح کس طرح جس طرح اور کسی کو یہ خواب نہیں دکھایا تجھے دکھایا اسی طرح تو چنے گا تجھ کو تیرا رب ویعلمک اور تجھے سکھائے گا من تقویل الاحادیث باتوں کی گہرائی میں جانا باتوں کی تہ میں جانا باتوں کی حقیقت اور اسی کا ایک حصہ ہے خواب کی تعبیر یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف خواب کی تعبیر بات کی حقیقت معلوم کرنا بات کی تہ میں جانا اللہ تجھے سکھائے گا یہ جو آپ کو بچپن میں خواب دکھایا اس کی یہ ایک تعبیر ہے کہ تجھے باتوں کی حقیقت سمجھائے گا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تجھے تیرے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور تجھ سے پھر تیرے ذریعے سے آلِ یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا کون سی نعمت وہ وحی کی نعمت وہ نبوت کی نعمت کما اتمہا جیسا کہ اس کو اس نے پورا کیا اعلیٰ ابوئی کا تمہارے ماں باپ پر من قبل تمہارے باپ دادا پر ابوئی کے من ماں باپ بھی اور باپ دادا بھی ہم باپ دادا کس پر ابراہیم و اسحاق تمہارے دادا اور پردادا پر دادا ہیں حضرت اسحاق اور پردادا ہیں حضرت ابراہیم تمہارے دادا حضرت اسحاق پر اور تمہارے پردادا حضرت ابراہیم پر ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا رب بہت جاننے والا اور بہت بڑی حکمت والا ہے وہ جاننے والا ہے اس علم کی نعمت انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ حکمت والا ہے جس کو عطا کرتا ہے اس کو مبنی بر حکمت عطا کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کو کیوں دیا گیا ہے لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين اس سورت کا ایک پس منظر ہے اس سورت کا ایک شان نزول ہے میں نے وہ نہیں ذکر کیا چونکہ آیت آ رہی تھی وہی موقع تھا اس کو عرض کرنے کا لقد کان اب یہاں سے تفصیل شروع ہوتی ہے یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بھائیوں کے بارے میں آیات نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی اللہ کی قدرت کی اللہ کے غالب آنے کی اللہ کے منصوبوں کے کامیاب ہونے کی لسائلین اور آپ کی نبوت کے لیے بھی نشانیاں ہیں لسائلین پوچھنے والوں کے لیے معلوم ہوا کہ کوئی پوچھ رہا تھا کوئی مسئلہ پیش آیا تھا کیا مسئلہ پیش آیا تھا روایات میں ہے کہ مکہ کے مشرقوں نے یہودیوں سے بہت دفعہ ملاقاتیں کی اور کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں یہ جواب نہ دے سکیں اس میں آگے بھی آپ سنیں گے انہوں نے کہا کہ یہ پوچھو ذوالقرنین کون تھا اور یہ پوچھو کہ روح کیا ہے اور یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے وغیرہ ذالک بہت سارے سوالات مختلف موقعوں پر وہ کرتے رہتے تھے ایک سوال اس موقع پر یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم ان سے پوچھو کہ حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے اور یہ پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے اور آج بھی ان کی اولاد سیریا میں شام میں رہ رہی ہے پھر وہ کیا حالات پیش آئے تھے کہ وہ وہاں سے مصر گئے اور ایک زمانے کے بعد پھر واپس پلٹ کر شام آئے حالات کیا تھے کیسے گیا تھا یہ قافلہ مصر میں یہ سوال کیا انہوں نے کہا کہ اگر جواب دے دیں گے تو سمجھ جانا کہ اللہ کے پیمبر ہیں اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ جانا کہ وہ پیمبر نہیں ہیں اور اس کا جواب دیا جائے گا مگر وہی کی زبان میں بہتے ہوئے دریا کی طرح روانگی کے ساتھ اس کا جواب مل رہا ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت الگ ایمان کی دعوت دے رہی ہے قصے کی حقانیت الگ ایمان کی دعوت دے رہی ہے بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس سچ کے ساتھ جو جھوٹ ملایا تھا اس جھوٹ کی جگہ جگہ جو نشان کی جائے گی وہ الگ ایمان کا تقاضا کرے گی لیکن آخر میں فرمایا جائے گا مکہ کے بے شمار مشرق سنیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو فرمایا جائے گا وہ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کتنی نشانیاں ہیں جو ایمان کا تقاضا کرتی ہیں یمرون علیہا مگر لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں وہم عنہا معرضون مگر وہ ان سے اعراض کرتے رہتے یوسف یاد کیجئے جب انہوں نے کہا تھا ضرور بھی ضرور یوسف بحق اور اس کا بھائی احب ابینا زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کے نزدیک مننا ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کا بھائی اور آگے بھی آئے گا یوسف اور اس کا بھائی اور پھر وہ کہیں گے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو حیرت کی بات نہیں اس کا بھائی بھی چوری کیا کرتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سارے بھائی ہیں مگر ایک بھائی کے ساتھ کوئی الگ سے معاملہ ہے اور سب نے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور جو باقی بھائی ہیں والد تو سب کے ایک ہیں لیکن حضرت یوسف اور ان کا ایک بھائی ہے جن دونوں کی والدہ ایک ہے دوسروں کی والدہ الگ الگ ہیں بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ انتقال کر چکی ہیں اور حضرت یعقوب نے دوسرے ان کی خالہ سے نکاح کیا ہے ان کی والدہ کا نام راحیل خالہ کا نام لیا وغیرہ لکھتے ہیں دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں جو بڑے بھائی ہیں ان کی والدہ انتقال کر چکی ہے یوسف علیہ السلام کی والدہ سے نکاح ہوا ہے اور ان سے دو بھائی پیدا ہوئے ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے کا نام بنیامین اذ قالوا لیوسف جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف اور ان کے بھائی زیادہ پسندیدہ ہیں ہمارے والد کے نزدیک ہمارے مقابلے میں حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں والد کو ہم سے محبت کرنی چاہیے اس لیے کہ ہٹے کٹے ہیں مضبوط ہیں طاقتور ہیں کام سارا ہم کرتے ہیں تو ہم مرکز محبت ہونے چاہیے اس کے بجائے وہ یوسف سے محبت کرتے ہیں اور بھائی سے وہ تو چھوٹے ہیں وہ کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ محبت صرف کاموں کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں اور آدمی کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ مرکز محبت نہیں بن سکتا ہے کچھ اور بھی اسباب محبت ہیں ان لفی نفی المبین بے شک ہمارے والد صاف گمراہی میں ہیں گمراہی سے مراد صاف غلطی پر ہیں انہوں نے جو انتخاب کیا ہے یوسف کا اور اس کے بھائی کا اس سلسلے میں وہ غلطی پر ہیں کیا حل کیا جائے اس کا شیطان نے بھڑکایا اک یوسفا قتل کر دو یوسف کو یہاں ایک بحث ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو وہ خواب بتا دیا تھا جس کے بتانے سے والد نے منع کیا تھا بعض حضرات نے کہا بتا دیا تھا لیکن قرآن نے اس طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں خواب نہیں بتایا تھا مگر جو ہونا تھا وہ ہو کر کے رہا اور بھائیوں کو دشمنی ہو گئی اور دشمنی کی وجہ خواب بتانا نہیں بلکہ احب الى ابینا والد کے نزدیک زیادہ محبوب ہونا ہے اقتلو یوسفا قتل کر دو یوسف کو ابھی ترقو ہو یا پھینک دو اس کو اردن کسی زمین میں یا لکم وجہ ابیکم خالی ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ تمہارے والد کا چہرہ وَتَكُونُوا تکون بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد نیک لوگ کیا مطلب کنویں میں ڈاک ان کو پھینک دیں گے قتل کر دیں گے اس کے بعد توبہ کر لیں گے نیک لوگ ہو جائیں گے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سارا ٹنٹا ختم ہو جائے گا اور والد کے ساتھ ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں رہے گا بس ہم ہوں گے اور والد ہوں گے ہم سے محبت کریں گے حالانکہ اسباب ایسے تھے کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ والد یوسف سے زیادہ محبت کریں اس لیے کہ وہ سب سے چھوٹے ہیں وہ مرکز محبت بننے چاہیے اور اگر والد ان سے محبت کر رہے ہیں تو ہم پر احسان ہے کہ ہم بڑے بھائی ہماری ذمہ داری تھی ہم اس سبک دوش ہو گئے مگر شیطان یہ سب کچھ انسان کو سمجھاتا ہے جب ان کو برائیوں کے لیے ابھارتا ہے تو یہ دلائل فراہم کر دیتا ہے زینا لہم ان کے لیے خوبصورت بناتا ہے لا تقتلوا یوسف کہنے والے کسی نے کہا لا تقتلوا یوسف کون تھا کہنے والا من انہی میں سے تھا کوئی باہر کا نہیں تھا لا تقتلوا یوسف یوسف کو قتل نہ کرو وَعَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ اور ڈال دو اس کو کسی کنویں کی تاریکی میں یا کنویں کی گہرائی میں یہ کون سا کہنے والا اکثر تفسیروں میں لکھا ہے کہ بڑا بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا اس نے کہا اگر قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو یہ پاپ اپنے ہاتھوں سے نہ کرو کنویں میں پھینک دو خود بخود رخصت ہو جائے گا القوح فی غیابت الجب ڈال دو جب کی غیابت میں جب کے معنی کچا کنواں جس کا منڈیر نہ ہو اور غیابت کے دو معنی ایک تو گہرائی اور دوسرا معنی اندھیری ایسے کنویں میں ڈالو جو گہرا بھی ہو اور جس کے نیچے جا کر کے اندھیری سی ہو جائے اس کنویں میں ڈال دو یہاں بائبل کے اس بیان کی تردید ہے جہاں لکھا ہے کہ کھڈے میں ڈالا تھا انہوں نے کھڈے میں ڈالا تھا کھڈے سے تو انسان نکل کے بھاگ سکتا ہے یہ کیسی بے وقفان بات ہے قرآن کریم نے نشاندہی وہ کھڈے میں نہیں ڈالا تھا گہرے کنویں اور اس علاقے کے اندر بہت کنویں تھے کسی میں پانی تھا کسی میں نہیں تھا تو گزرنے والے قافلے ہر ایک کے اندر اپنا ڈول ڈالتے رہتے تھے جہاں پانی صاف سا ملتا تھا بھر لیتے تھے یل تقی تو بہادر اٹھا لے گا ان کو کوئی قافلہ وہ پہلے سے یہ پلان ہے کہ کوئی قافلہ اٹھائے گا ان کو آئین اگر تم ایسا کرنے والے ہو تو یہ کر لو بعض سیارہ اس سے اس بیان کی بھی تردید ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پانی تھا اور پھر ایک پتھر باہر نکل آیا اور اس پر یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے پہلے تو سب وہ روایتیں بے سند اور اس کے بعد یہ پلان ہے کہ بعض سیارہ کوئی قافلہ اٹھا لے گا وہ اس کنویں میں ڈالنا ہے جس میں پانی میں ڈوب کر نہ مرے بلکہ کوئی قافلہ اٹھائے قالو یا ابانا پلان بن گیا والد کے پاس پہنچے انسان کو کس طرح اس کی شرارت طبیعت گناہ پر ابھارتی ہے اور وہ اس کے لیے کیسے راستے ہموار کرتا ہے اس کے لیے قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ صورتحال پیش کی کس طرح وہ والد کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے اخلاص کا دعویٰ کریں گے قالو یا ابانا انہوں نے کہا ہمارے ابا جی مالکا آپ کو کیا ہو گیا لا تأمننا اور اصل لا تأمننا آپ بھروسہ نہیں کرتے ہم پر اور آپ کو یاد ہوگا اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کرنے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تأمنو ہے لا تأمننا آپ بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہمارا علی یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر مطمئن ہمارے بارے میں مطمئن ہم سے مطمئن نہیں ہے یوسف کے بارے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حالانکہ ہم تو اس کے بڑی خیر خواہ ہیں اس کو کنویں میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیسے خیر خواہ ہیں اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف کس طرح بڑھتا ہے زین زین الشیطان جگہ جگہ قرآن کریم کہتا ہے شیطان ان کے لیے مزین کرتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ نفس ان کے لیے حالات کو بنا دیتا ہے اور اسی سے میں نے کہا تھا کہ انسان جتنی بھی برائیاں کرتا ہے وہ اپنے گرد دیواریں کھڑی کرتا رہتا ہے اگر میں شراب پیتا ہوں میں نے کون سی غلطی کی میں لوگوں کا لہو تو نہیں پیتا میں اگر رشوت کھاتا ہوں تو چوریاں تو نہیں کرتا ہوں رشوت ہی تو کھاتا ہوں اور اگر چور ہوگا تو کہے گا چوریاں ہی تو کرتا ہوں ڈکیتی تو نہیں ڈالتا ہوں اور اگر ڈکیت ہوگا کہے گا ڈکیتیاں ڈالتا ہوں مگر میں غریبوں پر خرچ کرتا ہوں یہ اس کے لیے شیطان ذہن میں نقشے بناتا رہتا ہے اور معنا ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے غدن کل کو یرتا وہ کھائے پیے گا رتا یرتا اگر اس کے نسبت چوپائے کی طرف ہو تو مانا گھاس چرنا اور اگر انسان کی طرف ہو تو جنگل کے پھل پھول کھانا وَيَلْعَبْ اور کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قَالَ إِنِّي اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات ان به کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ میں غم زدہ ہو جاؤں گا يَأْكُلَهُ لذیذ اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے گا اس کو کوئی بھیڑیا عزیز وہ نہب کی مثال کہ شاید ذہن میں کوئی متعین بھیڑیا تھا کچھ نہیں مفسرین نے کہا کثیر وہ علاقہ بہت زیادہ بھیڑیوں والا تھا تو جب کہا کہ بھیڑیا کھا جائے گا یہ ایسے ہی ہے جب ہم کہتے ہیں بچہ باہر جاتا ہم کہتے ہیں او پکڑنا اس کو گاڑی کے نیچے آ جائے گا تو کوئی کہ کون سی گاڑی کے نیچے تو یہی جواب ہوگا بھائی شیطان کے چرخے گھومتے رہتے باہر پتہ نہیں کسی نہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ کوئی متعین بھیڑیا اس پر الفلام لگا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ متعین بھیڑیا تھا اس پر بہت سارے لوگوں نے پھر اپنے آپ نے کچھ مزید تفسیروں کی اور نظریات کی بنیاد بنائی ہاں ان کو ذہن میں تھا کہ تم مار دو گے اس لیے انہوں نے کہا الفلام لگایا خاص بھیڑیا یعنی تم ہو یہ اندازے ہیں وان تم عنہ غافلون اور تم اس سے بے خبر رہو گے قالوا آل الذئب اس کا بھی جواب دیا فوراً کہنے لگے قسم بخدا لئنک لہ عظیب قسم بخدا انک لہ وزیب اگر کھا جائے گا اس کو بھیڑیا ونحن نشن اور ہم ہیں ایک مضبوط جماعت انا اذا لخاسرون بے شک تب تو ہم ہو جائیں گے خسارے والے نقصان اٹھانے والے اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے ہماری یہ ہٹی کٹی جماعت اور ہمارے بیچ میں سے بھیڑیا ہمارے بھائی کو لے کے چلا جائے چنانچہ یوسف یعقوب علیہ السلام کو تیار کر لیا اور آپ کہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خدشات تھے تو کیوں بھیجا بے شک خدشات تھے اپنے تجربے کی بنیاد پر عمر رسیدہ تھے لیکن عالم الغیب نہیں تھے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بالکل یقینی طور پر قتل کر دیں گے اگر یہ معلوم ہوتا تو یقیناً نہ بھیجتے اور اگر معلوم ہو کر کے کوئی ایسا کرے گا تو شریک قتل ہو جائے گا اللہ کے نبی پر الزام آ جائے گا عالم الغیب نہیں تھے ذهبوا به تو جب لے گئے بھائی ان کو بھی لے کر کے گئے واجمعوا اور اجماع کر لیا انہوں نے اتفاق کر لیا یہ بھی قرآن پاک نے ایک مثال پیش کی اجماع کی کس بات پر اتفاق ہوا یہ جالو حفیح گیا بتل کہ ڈال دیں ان کو کنویں کی اندھیری میں کچے کنویں کی گہرائی میں ان کو ڈال دیں اس پر ان کا اجماع ہو گیا اجماع اتفاق میں کہتا ہوں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی اجماع ہوتے ہیں قتل کے لیے اجماع ہو رہا ہے کنویں میں ڈالنے کے لیے اجماع ہو رہا ہے آج بھی بے شمار اجماع رکھتے ہیں ہرے غیرے نتو خیرے سارے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس مسئلے پر اجماع کر لیا اسمبلی میں آج کے بعد اللہ کا دین ہمیں ضرورت نہیں بلکہ اس کی جگہ یہ قانون چلے گا وینا یہ سی اجماع ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بھائی کنویں میں ڈال کر کے مطمئن ہو گئے یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کہانی مکمل ہوئی بندہ کنویں میں گر گیا فرمایا نہ ایسا نہیں ہوا اللہ نے اسی وقت میں وہی کی حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ہم نے وہی کی ان کی جانب اور یہ نبوت والی وہی نے ان کے دل میں ڈالا الہام کیا بِعَمْرِهِمْ ہوں آپ ضرور بے ضرور بتاؤ گے ان کو ان کا یہ معاملہ وہ لا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا مطلب تجھے کنواں نہیں مار سکتا ہے اور تو کنویں میں ڈوب نہیں سکتا اس کی تاریکی میں مر نہیں سکتا اور تجھے کوئی اور بھی نہیں مار سکتا ہے ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں وہ خواب پورا ہو کر کے رہے گا بلند مرتبے پر پہنچو گے اور ایک وقت آئے گا کہ تم بتاؤ گے بھائیوں کو کہ تم نے کسی کو کنویں میں بھی ڈالا تھا وہ لَا یا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کہیں گے آنتا یوسف کیا آپ ہی یوسف ہے آ رہا ہے آگے وجہ ہوا عِشَاءً يَبْكُونَ چنانچہ یہ کام کر گئے دن کی جب تک روشنی رہی تو دائیں بائیں چھپتے رہے انسان ہمت نہیں کرتا ہے اپنا گناہ گار چہرہ دکھانے کا تو چھپتے رہے ادھر ادھر لیکن کب تک چھپتے رات کی تاریخی ہوئی باپ کے پاس پہنچ گئے وجہ ابا ہوں اور آئے اپنے ابا کے پاس عشاء عشاء کے وقت میں اب روتے ہوئے اور اسی موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا ہے یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رہے ہیں مگر مظلوم نہیں ہیں اور وہ جو چودہ سو سال سے رو رہے ہیں وہ بھی یقین ظالم ہیں وہ قاتلان حسین میں شامل ہیں بلکہ وہی قاتل ہیں وہ رو رہے ہیں ان کا رونا اسی طرح ہے جس طرح یہ بھائی رو رہے ہیں قالو یا اور قیامت تک روتے رہیں گے لانت ہے ان پر اوپر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی سچی روایتوں سے ثابت ہے انہوں نے دیکھا کوفہ میں کچھ لوگ ڈرامے کر رہے ہیں رو رہے ہیں کہا کیوں رو رہے تم نے خط لکھے کئی کئی درجن خط لکھے اور ہم نے نکال نکال کر بتایا اور تم چھپ گئے موقع پر تم نے بلایا اور ہمیں مروایا اور اب روتے ہو جاؤ تم قیامت تک رو گے اسی طرح اور تمہارے رونے سے کوئی تم کو فائدہ نہیں ہوگا قالوا یا ابانا انہوں نے کہا ابا جی انا ذہبنا نستبق بے شک ہم گئے تھے نستبق وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے بازی لیتے ہوئے کون آگے بڑھتا ہے ایک صاحب نے ترجمہ کیا انہوں نے کہا کبڈی کھیلتے ہوئے یہ کوئی مناسب ترجمہ ہوا نس کو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے وہ يُوسُفَ عِنْدَ یوسف اور ہم نے چھوڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس تو کھا گیا ان کو بھیڑیا آپ کہہ رہے تھے نا ان کو بیڑیا کھا جائے گا بس وہی بات پکڑ لی کھا گیا بیڑیا جی ہماری غلطی ہوئی ہم نے کہا تھا نہیں کھانے دیں گے لیکن ہم دوڑتے رہے دوڑتے دوڑتے آگے نکل گئے پیچھے بھیڑیا پڑا ان کو لے کے چلا گیا اور یہ خدشہ ہے کہ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام مانیں گے نہیں اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر ادھر سے ہی کہتے ہیں وما انت بمؤمن اور آپ نہیں ہیں یقین کرنے والے لنا ہمارے لیے ولو کننا صادقین اگر اگرچہ ہم سچے ہی ہوں اور اسی موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کبھی بھی ایک آدمی کی بات سن کر کے فیصلہ نہیں کرنا بسا اوقات ظالم ہی مظلوم کی شکل اپنا لیتا ہے وجا والا پمی سے لے کر کے آئے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کیا ثبوت موجود ہیں جنگل کا ایک بھیڑ ایک بکری کا بچہ پکڑا اس کو ذبح کیا اور اس میں خون کو رنگ لیا اور رنگ کر کے لے آئے کہ دیکھو یہ رنگا ہوا خون بتا رہا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا اور مشہور اصطلاح ہے کہ چور اپنے پیچھے کچھ نشانیاں چھوڑ جاتا ہے بڑی کوشش کی مگر اس بات کو بھول گئے کہ جب بھیڑیا کھاتا ہے تو جس کرتوں کو پھاڑتا بھی ہے پھاڑنا بھول گئے قال بل سولت امرا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ سولت لکم سولت ای زینت خوبصورت بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو ایک تمہارے تم نے خود ایک معاملہ گھڑا ہے خود بنایا ہے بیٹھ کر کے اور کیوں یہ بات ارشاد فرمائی تھی روایات میں آ چکا ہے کہ جب کرتے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھیڑیا تھا کہ یا کوئی پڑھا لکھا پروفیسر تھا اس نے کتنے سلیقے کے ساتھ اتارا قمیض کو ذرا سا اس کو پھٹنے بھی نہیں دیا اگر بھیڑیا کھاتا کہیں پنجا مارتا کہیں دانت مارتا تو قمیض پھٹتی نا اسی سے فرمایا کہ تم نے کوئی معاملہ گھڑا ہے ضرور تمہاری اس میں کوئی شرارت ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا چونکہ آخر بیٹے تھے اگر زیادہ تنبیہ کرتے نہیں معلوم کوئی اور کام کر گزرتے فَصَبْرٌ جمیل تو میرے لیے خوبصورت صبر ہے میں نے عرض کیا گزشتہ صورت میں بھی کہ قرآن پاک نے ایک دعویٰ کیا تھا سورہ یونس میں تفصیل الکتاب یہ پہلی کتابوں کی تفصیل کرتا ہے نشاندہی کرتا ہے ان کے کس بیان کا کیا مطلب تھا اور یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی وہی کون سی ہے اور لوگوں نے اس میں جھوٹ کیا کیا ملایا ہے اور دوسری آپ نے سورہ ہود میں دیکھا اس کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ انہوں نے جھوٹ ملایا سچی بات یہ نہیں سچی بات وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے یا پھر قرآن پاک نے اس کی نشاندہی کی آج بھی بائبل میں موجود ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ بیٹے کو اس طرح مار دیا گیا ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو پھر کیا ہوا کہا وہ غش کھا کے زمین پر گرے اور کمر کے ساتھ گوریا لپیٹا اور چلا چلا پھر طرف وہ جنگل کے پھر جنگل کی طرف بھاگ گئے قرآن پاک نے کہا یہ تو سب کر سکتے ہیں اگر آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کا بیٹا مر گیا تو ہر کس و ناقص یہی کرتا ہے ہوش ہوتا ہے سر پیٹتا ہے کپڑے پھاڑتا ہے بوریاں لپیٹتا ہے جنگل کو بھاگتا ہے پھر عام انسان میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق رہا کہا یہ فرق ہے وہ جھوٹا بیان ہے نبی کو یہ ساری خبریں معلوم ہوئی فرمایا فلی صبر جمیل میرے لیے صبر ہے اور خوبصورت صبر ہے خوبصورت صبر کس کو کہتے ہیں انسان صبر کرے برداشت کر جائے اور کسی سے کوئی بات نہ کہے یہ صبر ہے اور انسان برداشت کرے اور اپنی حالت بھی نہ بنائے کہ کسی کو پتا چلے کہ کوئی مصیبت آئی ہے کوئی پریشانی ہے یہ صبر جمیل ہے اور اپنی حالت آپ بنائیں مسکنت اور فقیروں والی اس کا کوئی علاج نہیں فقیروں والی حالت بنائیں اور لوگوں کو ظاہر کریں کہ میں بیکاری ہوں اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اگر زبان سے کچھ نہ کہیں یہ صبر نہیں ہے صبر جمیل وہ ہے کہ کسی سے شکوہ بھی نہ ہو اور شکوے کی صورت بھی نہ بنائی جائے گویا نہ بے ہوش ہوئے نہ زمین پر گرے نہ کمر کے ساتھ گوریا لپیٹا بلکہ یوں فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو وجہ فارسلوا و فادلا دلوہ پھر کیا ہوا میں نے کہا کہ یہ صورت ایمان والوں کے ساتھ بہت مطابقت کرتی ہے ہر آدمی اپنی زندگی کے نشیب و فراز دیکھیں کہ اللہ کے دین کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں آتی ہیں کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں وجہ تیارتن وہ اللہ کے پیمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور یعقوب کے بیٹے اور ان کی گود میں کھیلنے والے آج یہ نمبر آیا کنویں میں ڈالے گئے اور پھر یہ قافلہ غلاموں کی طرح یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا اور مصر میں لے کر کے بیچے گا وجاعت تیارت اور آیا ایک قافلہ فہرست واردہم اور بھیجا اس نے اپنے وارد کو وارد کس کو کہتے تھے اس زمانے میں پانی کی تنگی تھی تو ہر قافلہ جو تجارت کا چلتا تھا وہ اپنا ایک ملازم رکھتا تھا جو بطور خاص پانی تلاش کرتا رہتا تھا آگے آگے اس کو وارد کہتے ہیں عربی میں اور اس وارث کا نام بھی لوگوں نے لکھا لیکن میں اس پر نہیں یقین کرتا ہوں اس لیے کہ وہ سب باتیں اندازے سے بیان کی ہیں یا یہودیوں کی کتابوں سے نقل ہوئی ہیں اور ان کے لیے ہمارا ہمارے لیے کیا ارشاد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا تصدقوه ولا تكذبوه نہ ان کو کہو کہ جھوٹی ہیں اور نہ کہو سچی ہو بھی سکتا ہے اس کا نام لکھا مالک ابن بغر اس کو انہوں نے بھیجا فادلا دلوہ تو لٹکایا اس نے اپنا ڈول مالک ابن بغر نے پانی کے لیے مختلف کنویں لٹکایا ہوگا اس کنویں میں بھی لٹکایا اور کنواں نیچے سے خالی اور حضرت یوسف علیہ السلام اندر موجود جیسا اس نے ڈول لٹکایا حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کے تھے تو بچے اس نے کھینچا دیکھا پانی بڑا وزنی ہے اس سے پہلے میں نے بڑے پانی کھینچے اتنا وزنی تو نہیں تھا بالا یا بشرا شرا اس نے کہا ہے خوشخبری یا غلام یہ تو بچہ ہے گئے تھے مُھ آگ لینے پہ امبری مل گئی میں پانی لینے آیا تھا یہاں تو بچہ ملا اے سبحان اللہ یہ دیکھو وہاں سر وہ اور انہوں نے چھپا لیا اس کو بدا تجارت کا سامان سمجھ کر کے اللہ اکبر یہ بھی نوبت آتی ہے تجارت کا مال سمجھ کر کے پھر لوگ چھپاتے ہیں اور لے کے منڈیوں میں بیچتے بھی ہیں ایسا بھی نمبر آتا ہے صحابہ کو سنایا جا رہا ہے اور صحابہ کے ساتھ بھی حالات پیش آئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں لا کر کے بیچا گیا سامان تجارت سمجھا گیا اور یہی ذریعہ بنا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے واسر روح بدا اور انہوں نے چھپایا اس کو سامان تجارت سمجھ کر واللہ علیم بما یعملون اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا بائبل میں یہاں ایک بیان ہے اور ہماری تمام تفسیروں میں وہی بیان ہے تقریباً اور ممکن ہے وہ بھی بیان درست ہو کیا کہ جب قافلے والوں نے ان کو نکالا تو بھائی روزانہ جا کر دیکھتے تھے کہ زندہ ہے یا مردہ اور اس کے لئے لمبے چوڑے قصے ہیں کہ یہودا روٹی بھی ڈال دیتا تھا اور دیکھتا تھا بھی زندہ ہے کہ مر گیا ہے آج جب دیکھا کہ قافلے والوں نے نکال لیا انہوں نے کہا تو بہت اچھا یہی تو ہم چاہتے ہیں پھر بھائیوں نے قافلے والوں کو بیچا اور اس کے لیے لمبی چوڑی کہانیاں کہ قافلے والوں نے پوچھا کہ بولو بھائی کتنے پیسے چاہیے انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاپ کٹے آپ جتنے مرضی پیسے دیتے ہو یہ بھگوڑا غلام میں لے جاؤ کسی طرح لے جاؤ لیکن یہ سب بات قرین قیاس نہیں انسان جب آدمی ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کو بیچتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کی تعریفیں کرتا ہے حضرت مولانا انضر شاہ صاحب سناتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے اسی موقع پر فرماتے تھے کہ لکھنؤ کے ایک آدمی وہ ککڑیاں بھیج رہا تھا ککڑیاں سمجھتے نا ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں سانپ کی طرح پتلی پتلی لمبی سی ہوتی ہیں اس طرح کے ایک سبزی ہوتی ہے ہمارے یہاں پڑل کبھی دیکھا ہوگا وہ ککڑیاں تو وہ ککڑیاں بیچ رہا تو وہ کہہ رہا تھا لیلا کی انگلیاں مجنو کی پسلیاں لے لو میری ککڑیاں ککڑیوں کو کہہ رہا تھا لیلا کی انگلیاں اور مجنو کی پسلیاں تو آدمی تو جو بھی چیز بیچتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے بھگوڑا بگوڑا ہے یہ پیشاب بھی کرتا ہے اوپر ایسا ہے ویسا ہے اس لیے ہم تو بیچنا چاہتے ہیں قرآن کا ظاہری بیان اسی کے مطابق لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے نہیں بیچا بھائیوں کا قصہ ختم ہو گیا وہاں جہاں کنویں میں ڈال دیا انہوں نے اب قافلے والوں نے خریدا وہ کنویں سے نکالا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْتٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا اور بیچا انہوں نے اس کو لے کر کے مصر میں بِثَمَنٍ سمن کھوٹی قیمت کے بدلے میں تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچا کیا تھے وہ کھوٹی سے مراد بالکل کھوٹی نہ تھوڑی قیمت دراہم معدودہ گنتی کے چند درہم تھے جن کے بدلے میں بیچا اور یہ بھی بیان کیا گیا کتنے درہم تھے بیس درہم وغیرہ بیان کیا گیا ہے اور وہ جو دوسری بات ہے کہ نہیں مصر میں بہت قیمت پر بکے اور پھر وہ بڑھی بھی آئی لے کر کے سود کی اٹی لینے کے لیے وہ سب ایسے خیالی پلان ہیں بڈھی لائی سود کی اٹی لے کر کے یوسف کو خرید اس کو کیسے پتہ چلا یوسف علیہ السلام ہے یہ قافلے والوں کو نہیں پتہ چلا اس بڈھی کو پتہ چل گیا اگر بڈی کو پتہ چل گیا تو کیا نبی کو خریدنا یہ ثواب کا کام تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں قیامت کے دن نبی کے خریداروں میں شمار ہونا چاہتی ہوں ایسے وہ بنائی ہوئی باتیں وَشَرَوْهُ بیچا اسی قافلے والوں نے لے کر ان کو بھی سامان بخت ان طرح چھوٹی قیمت میں کیوں بیچا چھوٹی قیمت میں لوٹی دے مال پہ سوٹی دے گج ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ جب لوٹا ہوا مال ہو تو پھر جب اس کو بیچنا چاہتے ہیں میٹر نہیں ملتا ہے وہ ناپنے والا میٹر تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ سکیل تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یار کوئی ڈنڈا چک لو ہے کوئی لاٹھ لے لو اسی کو مان لیں گے یہ میٹر ہے لوٹی کے مال سوٹی کے گز اس لیے کہ فری میں ملے ہوئے ہیں چھوٹی قیمت میں بیچ دیا وقان فی الزاہدین اور وہ تھے ان کے بارے میں بے رغبتی کرنے والے کوئی زیادہ رغبت نہیں کرتے تھے کیوں نہیں رغبت کرتے تھے فری میں ملے تھے وقال الذي اشتراه من مصر عسى ينفعنا نتخذه ولدا اب مصر میں کس نے خریدا مشہور یہ ہے اور آگے قرآن کریم بیان کرے گا کہ اس شخص نے خریدا جو مصر میں کوئی بڑا عہدے دار تھا جس کو عزیز مصر کہا گیا مصر کا غالب آدمی بڑا آدمی تو بڑا آدمی کون تھا وہ کسی نے کہا وزیر دفاع تھا کسی نے کہا وزیر خزانہ تھا آپ کہہ دیجئے وزیر اعظم تھا بڑا آدمی تھا اس نے خریدا اور ہماری تفسیروں میں اس کا نام قطفیر لکھا ہوا اور اس وقت میں بادشاہ کون تھا تو اس کا نام ریان ابن ولید لکھا ہے لیکن یہ سب اندازے کے ہیں اور انہی کی کتابوں سے لیے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مسوا اور کہا اس آدمی نے جس نے ان کو خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے کہا اكرمي مسوا ہو اس کے ٹھکانے کو عزت دینا یعنی اس کو احترام سے رکھنا بڑا ہونہار بچہ معلوم ہوتا ہے نہیں لگتا ہے کہ یہ غلام ہے خدا جانے کس خاندان کا چشم و چراغ ہے عزت کے ساتھ رکھنا ان ينفعنا قریب ہے کہ یہ ہم کو نفع دے بڑا اور اس کو بیچے پیسے ملے یا یہ مزدوری کرے اور تجارت کرے تو کمائے اور پیسے لائے او نتخذہ ولدا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اولاد ہی بنا لیں لگتا ہے کہ وہ اولاد سے محروم ہیں تو کہتے ہیں اگر ہونہار بچہ ہوا تو اولاد ہی بنا لیں گے عزت سے رکھنا وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُوَ فِي الْأَرْضِ اللہ اکبر یہاں تک کہ مضمون کی جان ہے یہ آیت وَكَذَلِكَ مَكَنَّا اور اسی طریقے سے مکنہ ہم طاقت دے رہے تھے پاؤں مضبوط کر رہے تھے یوسفا یوسف علیہ السلام کے فی الارض زمین میں یعنی مصر میں فی مصر مصر میں ان کے پاؤں مضبوط کر رہے تھے مطلب اے قرآن پڑھنے والے تو نے دیکھا کہ بھائیوں کو دشمنی ہو گئی تو سوچا شاید اتفاقی حادثہ ہوا کہ بھائی دشمن ہو گئے بھائی کے اور پھر بھائی کنویں میں ڈال کر آئے تو تو نے سوچا کہ شاید اتفاقی حادثہ پیش آیا اور اتفاق سے قافلہ آ رہا ہے یمن سے اور اتفاق سے وہ جا بھی رہا ہے مصر میں تو اسی نے اٹھایا اور لے کر کے مصر میں بیچا اور اتفاق سے وہاں کوئی بھی خرید سکتا تھا لیکن وہاں کے وزیر اعظم نے خرید لیا اور اتفاق سے اس کی نگاہ جو پڑی تو وہ فرشتہ ہو گیا اپنی بیوی سے کہا کہ عزت سے رکھنا کہا کوئی اتفاق نہیں ہے یہ کائنات اتفاق لگتی ہے تجھے یہ حادثہ لگتا ہے ایک ایک لمحہ اس کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق گزر رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ زبردست کا بنایا ہوا منصوبہ ہے یہ پروردگار کا بنایا ہوا منصوبہ ہے کذالک کا لیوسف فی الارض اس طریقے سے ہم یوسف علیہ السلام کے پاؤں مصر میں مضبوط کر رہے ہیں ان سے کام مصر میں لینا ہے ان کو مصر پہنچانا تھا اس لیے ان کو کنویں میں ڈلوایا گیا اسی لیے ان کو پھر مصر پہنچایا گیا اور اسی لیے اس کو وزیر اعظم کے گھر میں پہنچایا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مصر کا بادشاہ بنانا ہے تو وہیں پیدا ہو جاتے اور ان مصیبتوں سے نہ گزرتے ایسے ہی چلے جاتے فرمایا میں ایسے چلے جاتے اور انبیاء کو ہم نے بکریاں چروائیں اس لیے چروائیں ان سے کوئی کام لینا تھا یوسف علیہ السلام کو ان حالات سے کیوں گزارا گیا جو مصیبتوں سے نہ گزرا ہو وہ مصیبت زدہ کی کسک کو کیا پہچانے وہ درد والے کے درد کو کیا پہچانے اس کو کیا سمجھ میں آئے گا وَلِنُعَلِّمَهُ تَعْوِيلِ اللَّهِ حَدِيث اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو باتوں کی تہ میں جانا باتوں کی گہرائی میں جانا اس کو سکھائیں اس لیے ان حالات سے گزار رہے ہیں تاکہ باتوں کی تہ میں اتریں باتوں کی گہرائی میں جائیں وہ حقیقت معلوم ہو ان کو اور خواب کی تعبیر بھی اس کا ایک حصہ ہے لیکن جو ان حالات سے گزارا جا رہا ہے وہ خواب کا علم دینے کے لیے تو نہیں بلکہ وہ بات کی تہ میں جانا حقیقت حال کو معلوم کرنا واللہ غالب علی امری کوئی کہہ سکتا ہے ایک بکتا ہوا غلام جائے گا مصر میں اور مصر کا بادشاہ بن جائے گا اس کے لیے ڈانٹ کا جواب واللہ غالب علی امری اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے وہ کسی سے پوچھ کر کام کرتا ہے وہ جو پہلی صورت کے آخر میں تھا نا ویلے ہی یورجا کلو اسی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں وہ شاہ مطلق ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے لا مشیر اللہ وزیر اللہ اس کا کوئی مشیر نہیں اس کا کوئی ایڈوائزر نہیں اس کا کوئی وزیر نہیں اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں اس کے پلان کو کوئی فیل نہیں کر سکتا واللہ غالب علی امری وہ اپنے معاملے پر غالب ہے جو کرنا چاہے قد گزرتا ہے وہ الناس لا الناسم لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں بلغ شده واتيناه حكما وعلما پھر کیا ہوا کا پروان چڑھے یہاں پر یہیں پر جوان ہوئے اور جب جوان ہو گئے ولما بلغ شده اور جب وہ پہنچے اپنی سختی کو یا اپنی جوانی کو یعنی ان کے قوا مضبوط ہوئے اور ذہن و صحت کی تمام صلاحیتیں اپنی تکمیل کو پہنچی عنا حکم علما ہم نے ان کو حکم بھی عطا فرمایا اور ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا دانش مندی بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا اس سے مراد کیا ہے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نبوت عطا فرمائی لیکن ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نبوت بعد میں عطا ہوئی یہ وہ سوچ اور سمجھ کی صلاحیت ہے جو پروردگار پہلے ہی انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو جو ہمارے لیے نیکیاں کرتا ہے نیک راستے پر چلتا ہے اس کو یہ جزا ملتی ہے اس کو حکم اور علم والی نعمت ملتی ہے چنانچہ اس نعمت سے انہوں نے کیسے فائدہ اٹھایا علم اور حکمت سے کس طرح کام لیا اللہ نے اس کے ذریعے سے کیسی ان کی رہنمائی فرمائی سنیے نَفْسِهِ ورابدت اور بہکایا ان کو اللہ تھی اس عورت نے ہوا فی کہ جس کے گھر کے اندر وہ رہتے تھے یوں بھی کہہ سکتا تھا قرآن کریم سیدتہ ہو ان کی مالکن نے ان کو بہکانا شروع کیا برغلانا شروع کیا فسلانا شروع کیا لیکن وہ نہیں کہا اس میں تاکید ہے جس کے گھر میں رہتے تھے گویا غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے اس کے احکام کو اوپر عمل کرنے کے لیے بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے یہ سنایا جا رہا ہے ان کو جو کہتے ہیں کہ حالات میں ہم عمل نہیں کر سکتے ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کے حالات نہیں ہیں کہا وہ دیکھو وہ عورت رگلا رہی ہے جس کے گھر کے اندر رہتے ہیں ان نفسی ہی ان کی ذات سے بے قابو کرنے کے لیے ان کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو پھسلا رہی ہے اور ایسے نہیں پھسلا رہی ہے پلان بناتی ہے بناتے بناتے ایک دن اپنے آخر کے کمرے میں لے جاتی ہے وغلقت الابواب اور تمام دروازے بند کرتی ہے اس کے کمرے تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ نہیں کئی دروازے ہیں سب کو بند کرتی ہے اور بند بھی کیسے اغلقت نہیں غلقت تالے لگاتی ہے سب کو سختی سے بند کرتی ہے وقالت ہئی لک اور کہتی ہے ہئی تا یہ سب کچھ تیرے لیے کہا کیا ہے اور بعد نے کہا ہائی تمنا اجل جلدی کر تجھ سے کہتی ہوں یہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے اللہ اکبر انسان گناہ سے کس طرح بچتا ہے اور ایمان والے کو اپنے ایمان کی کس طرح فکر کرنی چاہیے فرمایا اس طرح کرنا چاہیے جس طرح یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں ایمان والے ہیں اب ہجرت کا دور پیدا آئے گا جب ایمان والے مکہ سے ہجرت کر کے حفشہ جائیں گے تھوپیا جائیں گے غیروں کا ماحول ہوگا کفر و شرک کا ماحول ہوگا بے حیائی کا ماحول ہوگا کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے فرمایا اس طرح بچائیں گے جس طرح یوسف علیہ السلام بچاتے ہیں تن تنہا ہے مصر کے اندر ماحول نہیں ہے حضرت یوسف علیہ موسا علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی عرض کیا حضرت اے حق جل مجدہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا کیجیے کس لیے کئی نصرت کا کثیرا دونوں مل کر کے تجھے خوب یاد کریں گے ماحول بنے گا دو ہوں گے ایک ایک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دو گیارہ ہو جاتے ہیں ایک ایک دو مرتبہ جوڑو گیارہ ماحول بنتا ہے یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں جہاں ماحول نہیں ہے جہاں فضا نہیں ہے چاروں طرف بے حیائی اور آگے چل کر پتا چلے گا کیسی بے حیائی کہ جس بے حیائی کے اوپر ناز ہے لوگوں کو اور اس سے کوئی شرم و حیا بھی نہیں ہے کسی کو پتہ چل جائے کسی اس کے گندے کاموں کا لوگوں کو وہ شرمندہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ لوگوں کے سامنے برملا اظہار کرتا ہے ہاں میں ایسا کر رہا ہوں ایسے گندے ماحول کے اندر وہ کس طرح ایمان کی حفاظت کرتے تھے ایمان والوں کو کیسا کرنا چاہیے فرمایا اس طرح کرنا چاہیے جس طرح میرا یوسف کر رہا ہے قالت ہائی کالک اس نے کہا حا جلدی کر لکا تجھ سے کہتی ہوں قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ اکبر اور پورے جملہ کیا تھا اعوذ معاذ اللہ میں اللہ سے پناہ لیتا ہوں جیسے کہ اللہ کی پناہ ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی پناہ لیتا ہے تو وہ اتنی زبردست دھارت ہے اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں چلا جاتا ہے اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اب اتنے تاکید کے الفاظ کہہ رہے ہیں مختصر کرتے ہوئے بھی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جیسے کہ اللہ کی پناہ ہوتی ہے جو اس کے حفاظت کے قلعے میں چلا جاتا ہے پھر اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا انہو ربی احسن مسوائی بے شک وہ میرا پالن ہار ہے اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا کیا ہے اس سے کون مراد ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی مراد ہے چونکہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد عزیز مصر ہے کہ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے اتنا اچھا مقام عطا کیا تو میں اس کے گھر کے اندر خیانت کروں یہ تو ظلم عظیم ہے انہو لا يفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں کیا کہہ رہی ہے میں ایسا کر سکتا ہوں استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ بچائے اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ربی کہے مگر شاید وہ عربی سے واقف نہیں ابھی تو تین چار جگہ غیر کے لیے رب کا لفظ آئے گا عربی میں آقا کے لیے بھی رب کا لفظ بولا جاتا بھی آگے آپ سنیں گے ان يفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں پھر کیا ہوا وَلَقَدْ هَمَّتْ ہمت بھی عربی انداز دیکھیے وَلَقَدْ اور یقیناً ضرور بے ضرور بڑی تاکیب کے ساتھ ہم مت بھی اس نے ان کا پورا ارادہ کر لیا تھا اس عورت نے ان کا پکا ارادہ کر لیا تھا دروازے بند تھے گھر میں کوئی نہیں تھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اور گناہ کے پورے حالات تھے وہ لَوْلَا برہن روت بھی مگر یوسف علیہ السلام پھر بھی بچ گئے کیوں بچے وہ ہم اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اس کا لولا ارا برہان ربی بھی اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی اگر برہان نہ دیکھی ہوتی تو نہ بھی ہاں وہ بھی ارادہ کر لیتے لیکن رب کی برہان دیکھی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے ارادہ نہیں کیا رب کی برہان کیا ہے بہت تفسیروں میں لکھا گیا لیکن بہت آسان بات اور جمہور نے اس کو تسلیم کیا کہ انسان گناہ سے کیوں بچتا ہے اس کے سامنے اپنے مالک کا استحضار ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ انتا اللہ کان کا طرح مومن خود اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب مالک الملک دیکھ رہا ہے اس طرح دیکھ رہا ہے کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انہیں تالے لگا دیے تو کیا رب نہیں دیکھ رہا ہے رب بے خبر ہو گیا ہے یہ برہان رب تھی اور یہ انسان کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے ملتی ہے اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تھوڑا سا ہے لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس کو کوئی کہے کہ بہترین دعوت بنائی تیرے لیے مگر میں نے تیرے لیے سور کا میٹ بنایا جیسا کیا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں میرے لیے یہ بات کر رہا ہے لیکن اسی ایمان والے کو اگر کہتے ہیں کہ تیرے لیے میں نے دعوت کیا مگر سود کا مال بنایا چل جائے گا کوئی بات نہیں ہے ایمان کمزور ہے اور اگر ایمان مضبوط ہوگا تو ادنا سے شبے کی بات ہوگی وہ کہے گا معاذ اللہ اللہ بچائے کیا تم نے اتنا کمزور سمجھا ہمیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں برہان رب اور بھی لوگوں نے کہا کہ برہان رب کیا تھا اچانک ان کو استحزار ہوا اس بات کا کہ میں حضرت یعقوب کا بیٹا اسحاق کا پوتا اور حضرت ابراہیم کا پڑپوتا میں یہ کام کروں اللہ اکبر قزا لینا صرف اللہ حسو اللہ کیا تبصرہ کیا قرآن کریم نے کزا کا اسی طرح ہوا کس طرح ہوا واقع ان کے سامنے برہان رب آئی اپنے مالک کا استحضار ہو گیا کل جب اس کی عدالت میں پیش ہوں گا کیا جواب دوں گا اس مالک کو جب یہ استحضار ہوا وہ اس گناہ سے بچ گئے اسی طرح کیوں لینا صرف ان حسو تاکہ ہٹائیں ہم ان سے برائیوں کو بے حیائیوں کو اور مولانا روم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس انداز کو دیکھو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام برائیوں کی طرف جا رہے تھے نیک آدمی نہیں جاتا برائیوں کی طرف برائیاں اس کی طرف آہستہ آہستہ لپکتی ہیں لیکن اس طریقے سے پروردگار اس کو اپنا استحزار عطا کرتا ہے پھر ان سے برائیوں کو دور ہٹاتا ہے پیچھے ہٹو میرے نیک بندوں کی طرف تم نہیں بڑھ سکتی ہو کیوں ایسا ہوا انہو من عبادنا المخلصین اس لیے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے کوئی عام آدمی تھے زلیخہ ان کو گناہ میں مبتلا کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہو من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے خالص کی ہوئے بندوں میں سے تھے یہ کہا اور یوسف علیہ السلام پھر بھاگ پڑے یہاں سے کیوں بھاگ پڑے ایمان والوں کو سبق دیا کہ برائیوں کے پاس کھڑے رہو اور وہیں کہتے رہو لا حل ولا قوت لا حل ولا قوت برائیوں سے نہیں بچ سکو گے اگر بچنا چاہتے ہو بھاگو گندے ماحول سے نکلو بھاگ جو یہاں سے اگر کھڑے رہو گے وہاں رہو گے کب تک مقابلہ کرو گے آخر کبھی نہ کبھی شکست کھا جاؤ گے حالات کے آگے وہ سبق اور بھاگو اور یہ شیطان کا آخری حملہ ہوتا ہے جب بھاگنے والے کے پیچھے دوڑتا ہے وہ اور دونوں بھاگے البابا دروازے کی طرف قَمِيسَهُ وہ منڈوبر اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا ان کی قمیص کو من دبر پیچھے سے لدل الْبَابِ اور پایا ان دونوں نے سیدہا اس عورت کے آقا کو لدل باپ دروازے کے پاس قالت ما جزاء من اراد دبل اس عورت نے کہا کیا سزا ہوگی من اراد ابلی نہیں سمجھے یہ حالات پیش آئے کہ دونوں بھاگتے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اور زلیخا گناہ میں پھنسنے کے لیے اور اپنے آپ کو گندے کاموں میں مبتلا کرنے کے لیے دوڑتے دوڑتے دروازے پر پہنچے لیکن عجیب صورتحال کا سامنا ہوا جیسے دروازے پر پہنچے ادھر پیچھے سے اس نے ان کی قمیض کو پکڑا یوسف علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور یہ بھی تعلیم ہے کہ برائی سے بات ہو تو مڑ کر نہ دیکھو اگر ایک مرتبہ پلٹ کر کے دیکھ لو گے تو پھر برائیاں چھوڑیں گے نہیں وہ ہمارا ایک ساتھی چلا گیا نا تو ساتھی نے پوچھا وہ کیوں کیا کہتے ہیں شیطان ساتھ لایا ہوا تھا میں نے کہا وہ کیا لایا تھا موبائل ساتھ رکھا ہوا تھا حالات پوچھتا رہتا تھا بس گھر کی کوئی بات سنی بھاگا بےچارا واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے جو پلٹ کر دیکھتا ہے وہ آخر پلٹا جاتا ہے بھاگے چلے گئے اس نے پیچھے سے قمیض کو پھاڑ دیا مڑ کر پھر بھی نہیں دیکھا قمیص کو پھاڑ دیا دروازے پر پہنچے اچانک اس کا آقا سامنے عورت نے کیسی چلاکی سے کام لیا اور آگے قرآن کریم کہتا ہے ان قیدہ اور ان کی تدبیر اور ان کی مکاری اور ان کی چال بڑی زبردست ہوتی ہے اتنی چلاکی سے کام لیا فٹافٹ مستغیف بن گئی فریاد کی اور اس کے بعد فوراً مقدمہ دائر اور مقدمہ دائر کر کے فوراً پھر فیصلہ بھی خود ہی تم ہی قاتل تم ہی منصف عدالت بھی تمہاری ہیا قالت ما جزاؤ اس نے کیا کیا سزا ہونی چاہیے من ارادہ اس آدمی کے جو ارادہ کرے بھی اہلی کا تیری گھر والی کے ساتھ سو ان برائی کا یہ لفظ بھی یاد رکھیے کہ اہل کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے بیوی کے لیے بھی اہلی کا تیری گھر والی کے ساتھ برائی کی برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو اللہ ان یسجن جن مگر یہ کہ وہ جیل میں ڈالا جائے او عذاب العلیم یا اس کو دردناک سزا دی جائے خود ہی فیصلہ کر رہی ہے خود ہی مقدمہ کر رہی ہے قال عن نفسي یوسف علیہ السلام نے امت کو سبق دیا کہ ایسے موقع کے اوپر آدمی کیا کرے ہیں کہہ دے جی ٹھیک ہے اللہ پر ڈال دیتے ہیں اللہ خود دیکھ رہا ہے خود فیصلہ کرے اور وہاں نہیں توکل اس کا نام نہیں ہے توکل اس کا نام ہے اسباب کو پورا اختیار کرو اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو ایک گاؤں کا آدمی آیا آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا پیدل آئے سواری پر آئے کہا سواری پر آیا کہا سواری کہاں چھوڑی کہا اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی فرمایا نہیں پہلے اس کو باندھو کئی پہلے اس کو باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو جتنا کام تم کر سکتے اتنا کرو چنانچہ یہ کر سکتے تھے کہ حقیقت حال سنا سکتے تھے فوراً حقیقت حال سنائی ہی فرمایا اسی نے مجھے پھسلایا ہے عن نفسی میرے نفس کے بارے میں اور ادھر یہ بات ارشاد فرمائی ادھر اللہ کی طرف سے صفائی کا انتظام ہوا وہ شہید شاہد من لیا اور گواہی دی گواہی دینے والے ایک شخص نے من نہ عورت کے گھر والوں میں سے عورت کے خاندان میں سے ان کا قد من قبل فصدقت وهو من وہ ان کا نمیسو اگر ان کی قمیص قدہ پھاڑی گئی من قبل پیچھے سے فصدقت تو عورت سچ کہتی ہے وہ من القاذبین اور وہ ہیں جھوٹوں میں سے قمیض کو دیکھ لو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے قدہ من قبل اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے فصدقت تو عورت سچ کہتی ہے اس کا مطلب یہ کہ حملہ مرد نے کیا اس نے اپنی جان بچائی اور اسی حالت میں قمیض پھٹ گئی تو پھر عورت سچ کہتی ہے وہ من القاذبین اور وہ ہیں جھوٹوں میں سے وہ ان کا قُدَّ ہو قدام اور اگر قمیض پھاڑی گئی ہے من دوبر پیچھے سے فقذبت تو عورت جھوٹ کہتی ہے پیچھے سے قمیض کیسے پھٹ سکتی ہے پیچھے سے تبھی پھٹتی ہے جب مرد پھاگ رہا ہو گناہوں سے بچنے کے لیے اور اس نے جاتے جاتے ہاتھ مارا تو اس سے قمیض پھٹی فقذبت تو عورت جھوٹ کہتی ہے وہ من الصادقین اور وہ ہیں سچوں میں سے یہ گواہی دینے والا کون تھا بڑی عجیب بات لکھی ہے ایک صاحب نے کہ یہ مجسٹریٹ صاحب تھے گویا وزیر اعظم کی گھر والی کے اوپر یہ الزام لگتا ہے اور وہ پہنچ گئے مجسٹریٹ کے پاس جج صاحب دیکھیے میری گھر والی کیا کیا گندے کام کرتی ہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھو کمیز آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے نہیں ہماری تمام تفسیروں میں ہے کہ یہاں ایک بچہ تھا تیلا کر کے یہ بھی بیان کیا کوئی سمجھدار آدمی تھا لیکن سمجھدار آدمی تو سب یہ کہتے ہیں ایسے موقع پر تو ایسی گواہی چاہیے کہ جو دل کو مطمئن کر دینے والی ہو اور وہ کون سی گواہی ہو سکتی ہے وہ ویسی ہو سکتی ہے جیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی ہے قال انی عبد اللہ اشارہ کیا اسی سے بات کر لو لوگوں نے کہا کیسے بات کریں تو گہوارے میں بچہ ہے قال انی عبد اللہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں باتیں کرنا شروع کر دی یہ بھی کوئی بچہ تھا ان کا نہ فلما را قمیصہ تو دیکھا عزیز مصر نے قمیصہ ان کی قمیص کو من دبر کہ قمیص پھٹی ہے پیچھے سے قال انہو من قیدی کن تو کہا ضرور بز ضرور من قیدی کن یہ تمہاری مکاریوں میں سے ہے اور تو ان قید کن عظیم بے شک تمہاری چال بہت سخت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک صاحب نے ایک مکاری کی اس نے بھی قید کرنے کی کوشش کی کہا دیکھو جی یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے اس میں شیطان کو کہا گیا ان نقید شیطان کان ضعیفہ شیطان کی تدبیر کمزور ہے اور عورت کے لیے کہا گیا کہ اس کی تدبیر سخت ہے ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے تو عزیز مصر کہہ رہا ہے اور عزیز مصر یہ کہہ رہا ہے کہ عورت جب چلاکی کرنا چاہے تو بڑی سخت تلاش کرتی ہے وہ تو قرآن تھوڑا کچھ کہہ رہا ہے یوسف عن هذا اس نے کہا یہ تو سب ان کا فراڈ ہے اے یوسف علیہ السلام عن حاضا آپ اس سے اعراض کر دیے اس بات کو جانے دیجیے یہ بڑی رسوائی کا معاملہ ہے میں سمجھ گیا اسی نے سارا معاملہ کیا ہے لیکن اگر کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ عزیز مصر کی بیوی کیسے کاموں میں مبتلا ہے وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ اور بخشش مانگ تو اپنے گناہوں کے لیے آئے عورت یہ بھی ایک بحث ہے کہ کس سے بخشش مانگ وہ تو اللہ کو مانتی نہیں ہے بخشش کس سے مانگے ہر قوم کے اندر پروردگار کی خدائی کا کسی نہ کسی طور پر تصور رہتا ہے مکہ والوں کے ہاں بھی تصور تھا اور جو انہوں نے باطل معبود بنائے ہوئے تھے وہ بھی تصور تھا اللہ سے بخشش مانگ جو بھی ان کے ہاں تصور تھا ان کی بے شک تو ہی ہے خطا کرنے والوں میں سے وقال نسوة في المدينة فتاها عن نفسي برائی کو کتنا دبا و دبتی نہیں ہے آخر وہ پھیل کر رہتی ہے یہ بات بھی پھیل کر کے رہی بات شہر میں پہنچ گئی اور شاہی دربار کی عورتوں کو بھی بہت بات پہنچی اور انہوں نے بھی کہا کہ ایسا ایسا سنا ایسا سنا ایسا سنا وقال نسوة اور کہا کچھ عورتوں نے فی المدینہ شہر میں امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی یہ عزیز کا لفظ آیا جس سے سمجھا گیا کہ جس آدمی نے خریدا تھا یہ کوئی بڑا عہدے دار ہے کتنا عہدے والا ہے میں نے کہا مختلف عہدے بیان ہوئے آپ وزیر اعظم کہہ دیجیے تو رابدو فتح بہکاتی ہے وہ اپنے ہی جوان کو اور جوان سے مراد اپنے ملازم کو اپنے غلام کو ان نفس ہی اس کی نفس کے بارے میں قد شغفها حبا یقینا یقیناً چھا گیا ہے وہ جوان ہا اس اس پر یعنی کے دل کے اندر گھس گئی ہے اس کی محبت حبا محبت کے اعتبار سے اس کی محبت تو اس کے سویدہ قلب میں گھس گئی ہے یہ عورتوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاهَا فی بلال مُبِينٍ مبین بے شک ہم دیکھتی ہیں ان کو اس کو فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں اور آگے ان کے الفاظ بتائیں گے کہ گمراہی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گناہ کر رہی ہے بلکہ ان کا ان کی مراد ہے گمراہی کا مطلب یہ کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر وزیر اعظم صاحب کی بیوی ہو کر کس کے اوپر فرشتہ ہو گئی اپنے مرتبے اور مقام کا کوئی کیوں نہیں تلاش کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا گندا ماحول تھا وہ کتنا گندا معاشرہ تھا اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کو گناہ جا سمجھا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ کو کیوں نہیں تلاش کیا ہے وزیر بلدیات کو کیوں نہیں دیکھا کسی اور کو دیکھتی غلام پر عاشق ہو گئی فلما سمعت بمکرہن تو جب سنا اس عورت نے اور عورت کا نام قرآن کریم نے نہیں دیا مشہور ہے اس کا نام زلیخا جب سنا اس نے بمکرہن ان عورتوں کے مکر کو ان عورتوں کے فراڈ کو سنا ان عورتوں کے فراڈ کو یہ جو تبصرہ کر رہی تھی تو اس میں فراڈ کی کیا بات تھی اس میں یہ فراڈ چھپا ہوا تھا وہ تبصرہ صرف یہ نہیں کر رہی تھی کہ اس نے غلطی کی بلکہ دل کے اندر یہ باتیں انگڑائیاں لے رہی تھیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ جوان ہے کیسا جب ان کے مکر کو سنا ارسلت الیہن تو بھیجا زلیخا نے ان کی طرف کسی کو ان کو دعوت دی ان کو گھر بلایا وَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَا اور تیار کیا ان کے لیے متقان تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ وَعَتَدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ اور دیا ان میں سے ہر کسی کو سکیناً چھری وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اور کہا یوسف علیہ السلام سے اخرج ہند نکلیے ان کے سامنے وہ اندر کہیں کمرے میں ہوں گے اور ظاہر ہے کہ مجبور ہیں وہ آقا مالکن ہے اس کے حکم کے اوپر باہر نکلنا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ کیا صورت حال ہے باہر کی کہا باہر نکلیے اب وہ دسترخوان لگ گیا ہے پھل دے دیے گئے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی سے کاٹو اور کھاتے جاؤ بعض لوگوں نے اسے استعلال کیا کہ چھریوں سے کاٹ کر کے کھانا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی بھی کہہ رہی ہے چھریوں سے کاٹو اور کھاتے جاؤ بھائی یہ کس کی تہذیب ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہو کون لوگ ہیں یہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کے لیے نے کس کو منتخب کیا اپنے غلام کو کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں منتخب کیا ایسے گندے معاشرے کی باتوں کو کیا نمونہ بنایا جا سکتا ہے وکال اب تخرج اور اس نے کہا کہ نکل کر آئیے سامنے یوسف علیہ السلام نکلے فلما رأينه تو جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا اکبر نہ ہو انہوں نے ان کو بڑا سمجھا اور اسی کا ترجمہ کیا بعض لوگوں نے کہ مدہوش ہو گئی ان کی وجہ سے اتنا بڑا سمجھا فرفتہ ہو گئی پتہ ہی نہیں کیا کر رہی ہیں وہ پتا نہیں دیا اور کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ مولانا آزاد نے الجمال والکمال ان کی ایک کتاب ہے اس میں لکھا تھا کہ یہ ہاتھ ان کے بے خبری میں نہیں کٹے کہ کاٹ رہی تھی پھل اور انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے بلکہ قرآن کہتا ہے کتا نہ انہوں نے کاٹے اپنے ہاتھ خود کاٹ رہی تھی اور کیوں کاٹ رہی تھی کہ تاکہ ہم پر کوئی ترس کرے اور ہماری طرف متوجہ ہی ہو جائیں ایک نگاہ ہم کو نصیب ہو جائے لیکن کمزور بات ہے بات کے لوگوں نے تسلیم نہیں کی ہے پکا نہیں دیا انہوں نے بڑا سمجھا مدھوش ہو گئی فرفتہ ہو گئی اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ وقلنا اور کہنے لگی للہ ہاشاللہ للہ قسم ہے اللہ کی سبحان اللہ ماضا بشرا یہ تو بشر نہیں ہو سکتا ہے یہ انسان نہیں ہے یہ کوئی دیوتا ہے یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے انہاذا اللہ ملک کریم نہیں ہے یہ مگر کوئی عزت والا فرشتہ ہے کیا کہیے گا ان عقلوں لوگوں کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے جتنا روئیں اتنا کم ہے جو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ زنان مصر بھی مانتی ہیں کہ انبیاء کرام بشر نہیں ہوتے ارے اللہ کہہ رہا ہے بشر ہیں انبیاء کہہ رہے ہیں ہم بشر ہیں صحابہ کہہ رہے ہیں بشر ہیں امی عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں بشر ہیں ان کی بات آپ کو پسند نہیں آئی اور زنان مصر کی بات پسند آ گئی موٹے موٹے مولویوں نے لکھا موٹی موٹی کتابوں میں لکھا بس میں اتنے کہوں گا جنس یمیر جنس انہذا ان کریم نہیں ہے یہ مگر کوئی عزت والا فرشتہ قالت فذالکن الذی لمتننی فی آئے ہائے قرآن پاک نے نقشہ کھینچا وہاں کی بے حیائی کا وہاں کے گناہ گاری کی زندگی والا ایمان والوں تم نے کس طرح اپنے ایمان کو بچانا ہے لوگ مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں کیا بتائیں جی وہاں گئے کالج میں وہاں گئے ماحول ہی نہیں تھا سب بے دینی کا ماحول تھا بے دینی میں ہم بھی ڈھلک گئے چاروں طرف گندا ماحول تھا یہ دیکھو نا اس سے بڑھ کر کوئی گندا ماحول ہو سکتا ہے عزیز مصر کی بیوی وزیر اعظم کی بیوی آدمی بڑے مرتبے پر ہوتا ہے تو خود بخود اس کو شرم و حیا آنے لگتی ہے گندے کاموں سے گھٹیا کاموں سے مگر وہ کیا کہتی ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہے قالت اس نے کہا کن اللہ تن ہی تم سے کہتی ہوں فضالی کا یہ ہے وہ شخص اللہ دینم تن سی ہی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اب بتاؤ یہ ہے ملامت کے لائق کام میں مر نہ جاؤں تو کیا کروں بلا قدراوت تو نفسی اور صاف اعلان کرتی ہے میں نے پسلایا ہے اس کو اس کے نفس کے بارے میں فستعصم مگر وہ بچ نکلا اس نے اپنا آپ بچا لیا میں نے تالے بھی لگائے مگر توڑ کر کے وہ نکلنے میں کامیاب ہوا اور جب وہ بھاگے تو قرآن پاک نے نہیں بیان کیا کہ تالوں کا کیا بنا اور دروازے کیسے کھلے یہ بتانے کے لیے کہ ایمان والا جب ایمانی غیرت کے ساتھ گناہوں سے بھاگتا ہے تو پروردگار تالوں کو خود توڑتا ہے دروازے خود ٹوٹتے چلے جاتے ہیں کھلتے چلے جاتے ہیں شرط ہے کہ کوئی بھاگے والذین جو ہمارے بارے میں محنت کرتا ہے ہم اس کو کئی کئی راستے دکھاتے ہیں اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اس نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور میں نے اس کو بہکایا تھا مگر یہ بچ نکلا اور اب دوبارہ دھمکی دیتی ہوں والا علم یا ال اور قسم بخدا علم یا اگر یہ نہیں کرے گا ماں آ وہ کام جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں جنن تو اس کو ضرور بے ضرور جیل میں ٹھونسا جائے گا ولا یقون ہم منصاً اور یہ ہو جائے گا ضرور بے ضرور ذلیل ہونے والے لوگوں میں سے کیا دھمکی دیتی ہے میں نے عزت کے ساتھ اس کو رکھا اس کا بلند مرتبہ اس کا بلند مقام ہر چیز اس کو بہترین دی عزت کے ساتھ رکھا مگر میرا حکم نہیں مانتا ہے اب جیل بھیجوں گی پھر اس کو پتا چلے گا کہ میرا کیا مقام ہے یہ ذریع لوگوں میں سے ہو کر رہے گا اللہ اکبر اللہ ایمان والے کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تجھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غاروں میں جانا پڑے تو اصحاب کہف کو دکھا کر فرمایا غاروں میں چھپ جاؤ ایمان کو بچاؤ اور ایمان کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو جیلوں میں جانا پڑے تو اس کو چوم وہ چلے جاؤ جیلوں کے در کو چوم لو گھبراؤ مت اس سے قال رب السجن احب فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ربی اے میرے رب السجن احب جیل مجھے زیادہ پسند ہے الیہ میرے نزدیک مما يدعوننی الیہ اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں یا جمع کا سیگا ہے گویا تنہا زلیخا نہیں ہے اب یہ ساری عورتیں ہیں اور یہ مل کر کے اس کی حمایت کر رہی ہیں کہ ٹھیک تو ہے یہ صحیح بات تو کہہ رہی ہے تیری مالکنی ہی تو ہے اگر تجھے کسی کام کے لیے کہہ رہی ہے تو غلط تھوڑا کہہ رہی ہے اے میرے مالک مجھے جیل جانا پسند ہے مگر جس کی یہ دعوت دیتی ہیں اس سے تو مجھے بچا وہ اللہ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اللہ اکبر بہت سارے بے وقوف لوگ دیکھے ہم نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے بچوں کو دین سکھا دیا اس کے بعد ہم نے بڑے بے دین اسکولوں میں ڈالا ان کا دین سلامت رہا کوئی پرواہ نہیں ایک آدمی تو کہتا تھا کہ میں صرف اپنی بچیوں کو بہتری زیور پڑھا دیتا ہوں اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائیں ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے سبحان اللہ تو بڑا سورما ہے اللہ کے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تا صرف آنی قیدہ گندے ماحول میں جب انسان پھنستا ہے کس طرح بے بس ہو جاتا ہے اللہ تصرف آنی میرے مالک اگر تو مجھ سے نہیں ہٹائے گا کئی ہننا ان کی تدبیر کو اسبو الئی میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اسبو ڈھلک جاؤں گا تو مجھے ہٹا اور اللہ کے نبی نہیں ڈال سکتے ہیں اللہ کے نبی تو نبوت سے پہلے بھی معصوم نبوت کے بعد بھی معصوم لیکن ان کو دکھا کر کے ان کی یہ بات ان سے کہلوا کر کے ایمان والوں کو بتائی جا رہی ہے ایسے بے وقوف لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نے بچوں کی دین کی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے کتنے بھی بے دین اسکولوں میں جائیں اب وہ دیندار رہیں گے چونکہ ان کے پاس دین موجود ہے یہ تو ایسی بات ہوگی سمندر میں ڈال دیا اور کہو بیٹے ڈوبنا مت آگ میں ڈال دیا بیٹے جلنا مت آگ ہے لیکن جلنا نہیں تو اسبو الیہن اس لفظ پر غور کرو میں مائل ہو جاؤں گا واکم من الجاہلین اللہ اکبر اور میں بھی ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے نادانوں میں سے احمقت حماقت کا کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا اے میرے مالک تو میری حفاظت فرما پس لَهُ رَبُّهُ رب تو سن لی دعا ان کے لیے رب ان کے رب نے فصر عَنْهُ ہو تو پھیر دیا ان سے کئی ان کی چال کو اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمِ بے شک وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے کیسے پھیرا ان کی مکاری کو اس سے پھیرا کہ وہ جیل میں گئے قرآن کا ظاہر بتاتا ہے نہ ان کی مکاری کو ان سے ہٹا دیا جو وہ جیل میں گئے وہ بعد کا مسئلہ دوسرا پیش آیا ان کی حفاظت ہو گئی یہ موقع اور حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا قرآن پاک کہتا ہے توبہ قبول ہو گئی لیکن مقدر میں تھا ان کے لیے اور طے تھا کہ جو کھائے گا اس کو نیچے جانا پڑے گا تو اس لیے وہ زمین میں آئے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی حفاظت کا انتظام ہو گیا اب کیسے حفاظت کا انتظام ہوا کس طرح ان کے ان مکاریوں کو ان سے پھیر دیا گیا اس کو قرآن پاک نے کھول کر نہیں بیان کیا البتہ جیل میں کیسے گئے وہ آگے دوسری بات ثم بدا لهم پھر ظاہر ہوا ان کے لیے بدا یبدو ظاہر ہونا اچانک کوئی بات پیش آنا پھر ان کو ظاہر ہوئی یہ بات یعنی لگا ان کو یہ من بعد ما ممبازی ماتایات اس کے بعد کے دیکھ لی تھی انہوں نے نشانیاں اس کے بعد کے دیکھ لی تھی انہوں نے نشانیاں مطلب ارکان مملکت اور عزیز مصر اس بات کو پختہ یقین کے ساتھ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کو ایسا محسوس ہوا ان کو لگا کیا لگا لیس جنون نہ ہو کہ وہ ضرور ان کو جیل میں ڈال دیں ایک لمبے عرصے کے لیے ایک وقت کے لیے کیوں تاکہ عورتوں کے ذہن سے یہ بات بھی اتر جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے شہر میں چرچے ہو رہے ہیں برائی کو جتنا چھپاؤ اتنے پھیلتی ہے اور پھر عورتوں کے ہاتھ لگ چکی ہے اب کہاں رک سکتی ہے جب وہ شہر میں برائی پھیلی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی تو بدنامی ہو رہی ہے جب وہ جیل جائیں گے لوگ کہیں گے جو کرتا ہے سو بھرتا ہے جو جیل میں گیا اس کا مطلب اس کا قصور ہوگا ہم سے برائی ہم سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی لوگ ہمیں برا نہیں کہیں گے نوز بلّہ یوسف علیہ السلام کو برا کہیں گے لیکن جس کو اللہ بری کرنا چاہے اس کو کون متہم کر سکتا ہے آ رہا ہے آگے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اب تک مصر کے اندر کیسے اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے ان کے عمل کو پیش کیا اس طرح کر رہے تھے انسانوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ برائیوں سے جب بچنا ہوتا ہے تو یوں بچو جس طرح یوسف علیہ السلام بچتے ہیں کیسے حالات پیش آتے ہیں برائیاں پیش آتی ہیں جیل جانا پسند کرتے ہیں مگر برائیوں میں پھنسنا پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ تفسیر بھی ممکن ہے بعض اللہ نے یہ کی ہے بلکہ اکثر مفسرین نے کیا کہ جیل میں اس دعا کے بعد گئے لیکن سبب محض دعا نہیں سبب دوسری چیزیں ظاہری بنی کیا سبب بنی کہ انہوں نے چاہا کہ الزام کس کے اوپر آئے ہماری گھر والی اوپر الزام نہ آئے اس لیے ان کو جیل بھیج دیا حفاظت ہو گئی معه السجن بجنافتیاں اب جیل میں پہنچے تو کیسے انہوں نے جیل کی زندگی گزاری قرآن پاک نے اس کے لیے ان کا ایک دن پیش کیا فرمایا ایک دن دیکھ لو کہ کس طرح اللہ کے دین کی ان کو فکر تھی کس طرح اللہ کے دین کے لئے وہ تڑپتے تھے روتے تھے اور اس کے لیے محنت کرتے تھے اس کے اوپر قیاس کر لو کہ باقی دن کیسے گزارتے تھے ایمان والوں کو سبق ملا اگر وہ پردیس میں چلے جائیں اگر وہ جیلوں میں چلے جائیں تو کیا وہ اپنے منصب کو بھول جائیں اپنے کام کو بھول جائیں ایمان والا جہاں بھی جاتا وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے نہ وہ اپنے منصب کو بھول سکتا ہے نہ اپنے کام کو بھول سکتا ہے کیا مسئلہ پیش آیا ان کے ساتھ دو جوان اور داخل ہوئے ان کے ساتھ کا مطلب جس دن حضرت یوسف گئے اسی دن یا ان کے آگے پیچھے کسی دور میں دو جوان اور گئے ودخل معه السجن اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں فتیانی دو جوان قال احدهما ان دونوں میں سے ایک نے کہا انسرو خمرہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ آسر و میں شراب میں چوڑتا ہوں ان خمراہ میں شراب نچوڑتا ہوں میں نچوڑتا ہوں خمرہ شراب یعنی شراب نہیں نچوڑی جاتی ہے کہنا کیا چاہتا ہے کہ انگور میں چوڑتا ہوں اور اس کی شراب بناتا ہوں لیکن یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا وقال اللہ اور دوسرے نے کہا احمل فوق راسی خبزہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹیاں تأکل الطیر ہو کھاتے ہیں اس میں سے پرندے نبینا بتاویلہ ہی ہم کو اس کی تعبیر بتائیے انا نراک من المحسنین بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں سے قرآن پاک کچھ کہہ رہا ہے کیا یوسف علیہ السلام اجنبی ماحول میں گئے اور یہاں جس قوم جو قوم ان کے ساتھ اور رہتی ہے ظاہر ہے وہ ان کے مذہب کے نہیں ہیں ان کے اپنے مذہب کے لوگ موجود ہوں گے ان کے گرو شروع موجود ہوں گے لیکن کس شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ پوری جیل کے اندر دو لوگوں کو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کوئی شخص نہیں ملتا حضرت یوسف علیہ السلام کو منتخب کرتے ہیں اس شان کے ساتھ ایمان والے کو رہنا چاہیے کہ در و دیوار بھی کہیں کہ نیک یہی ہے اور جب تعبیر پوچھتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نیکوکار کار سمجھتے ہیں ہم کو اور کوئی نیکوکار کار نظر نہیں آتا آپ کے سوائے اس میں اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیے اب ان کو خواب کی تعبیر بتانی ہے لیکن ساتھ میں دعوت کا کام بھی کرنا ہے ان کو دین کی بات بھی پہنچانی ہے قال فرمایا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا تر ہی جو تم کو کھلایا جاتا ہے اللہ نباتکما بتاویلی کما مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر یہ لالچ دے دی کہ میں تعبیر بتاؤں گا اور ابھی بتاؤں گا کتنی جلدی بتاؤں گا جو تمہارا کھانا آنے والا ہے دوپہر کا یا شام کا وہ کھانا نہیں آئے گا اس سے پہلے میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا قبل ان اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے اس سے پہلے بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر سے بھی زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں خواب کی تعبیر تو نکلتی رہیں گی پوری ہوتی رہیں گی مگر اس سے اہم ایک مسئلہ ہے وہ تمہیں بتانا ہے اور کیا مسئلہ ہے وہ یہ سوچو کہ خواب کی تعبیر مجھے کیوں معلوم ہوگی تم کو کیوں نہیں معلوم ہوئی پروردگار نے مجھے کیوں یہ علم عطا فرمایا تم کو نہیں عطا فرمایا کچھ تمہارے اندر کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے کمزوری ذالکما مما علمنی ربی تم سے کہتا ہوں یہ اس علم میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھ کو میرے رب نے یہ ایک اور بات کے ساتھ میں کہہ دی کہ میں اندازہ سے نہیں بتاتا ہوں تعبیر جیسے تمہارے گرو شروع سٹے لگاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا یوں دیکھا ہوگا اور اس کا یوں مطلب بنا ہوگا نہیں یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے کیوں سکھایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ بے شک میں نے چھوڑ دیا ملت قوم ایسے لوگوں کے مذہب کو لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہم بالآخرت ہم کافرون اور جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں ان کے مذہب کو میں نے چھوڑ دیا اس لیے پروردگار نے مجھے یہ علم عطا فرمایا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ابھی آگے چل کر بتائیں گے کہ مانتے تھے وہ بھی اللہ کو لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ میں کیا وہ اور بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے رب المطر و رب السما و رب الارض و رب الرزق کوئی ارتھ دیوتا کوئی آکاش دیوتا کوئی روزی کھلانے والا کوئی بچے دینے والا یہ بھی ساتھ مانتے تھے اور اگر کوئی اس طرح مانتا ہے اور پھر خدا کو مانتا ہے اس کا مطلب وہ مانتا ہی نہیں ہے خدا کو وہ آخرت کو بھی نہیں مانتا ہے اور سنیے اب دین کا تعارف کرانا ہے کہ میں کون سا دین پیش کرتا ہوں آج تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا کسی موڑ پر جب کنویں میں ڈالے گئے اور قافلے والوں نے خریدے تو بے شک بچے ہیں مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں نبوت کے چشم و چراغ ہیں سوج بوجھ والے ہیں کہہ سکتے تھے میں غلام نہیں ہوں میں اس علاقے کی نامور شخصیت حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں مگر اپنا تعارف نہیں کرایا مصر میں بیچے گئے اس موقع پر اپنا تعارف کراتے تھے نہیں کرایا اور جب یہ بدتر الزام لگایا گیا اور ان کو جیل میں ٹھونسا گیا تو اس وقت میں کہہ سکتے تھے کہ تم میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو سوچا میں کون ہوں میں تو یوسف علیہ السلام ہوں میں تو حضرت یعقوب کا بیٹا اسحاق کا پوتا ابراہیم کا پڑپوتا ہوں مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو نہیں تعارف کرایا لیکن آج جب دین کا کی بات کہنے کا نمبر آیا تو اپنا پہلے تعارف کرایا میں کون سا دین پیش کرتا ہوں اس کے پیچھے بڑا راز چھپا ہوا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ عِبْرَاهِيمِ اور میں نے اتباع کر لی میں نے پیروی کر لی ملت آبا ابراہیم اپنے باپ دادا کے مذہب کی یعنی حضرت ابراہیم کے مذہب کی حضرت اسحاق کے مذہب کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی یہ نامور شخصیات ہیں میں کوئی نیا دین نہیں بتاتا ہوں میں انہی کے دین کی پیروی کرنے والا ہوں انہی کا دین بتاتا ہوں کہہ سکتے تھے میں اللہ کے دین کو مانتا ہوں اللہ کی وہی میرے اوپر نازل ہوتی ہے مگر وہ نہیں کہا فرمایا میں ان بزرگوں کے ان اکابر کی اتباع کرتا ہوں اس سے امت کو بھی ایک تعلیم ملی کہ دین وہی ہے جو اکابر نے سمجھا جو صحابہ نے سمجھا تابعین نے سمجھا طب تابعین نے سمجھا اب کوئی آدمی کہے کہ ان کی اتباع کریں ان کی تقلید کریں ہم تو براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل نکالیں گے یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جب امت بٹے گی تو جنت میں کون جائے گا و اصحابی جو میرے طریقے پر ہو ہوگا اور صحابہ کے طریقے پر غور کرنے کا مقام ہے آپ کو اتنا کہنا کافی تھا جو قرآن پر ہوگا حدیث پر ہوگا کیوں لیا صحابہ کا نام اس کا مطلب دین کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ نے کی ہے اور جو صحابہ کو نکالے گا وہ گمراہ ہوگا چنانچہ امت میں سب سے پہلے جو طبقہ گمراہ ہوا اس نے صحابہ کا انکار کیا اور سارے صحابہ کو کافر کہا ابو بکر کی خلافت کا انکار عمر کی خلافت کا انکار عثمان غنی کی خلافت کا انکار رضی اللہ عنہم اجمعین اور سب کے کفر کے قائل ہوئے گمراہ ہوئے اس کے بعد دوسرا طبقہ حضرت علی کی مخالفت میں کھڑا ہوا وہ گمراہ ہوا خوارج کا طبقہ اور پھر جبریہ اور قدریہ اور معتزلہ سب کے سب وہ تھے جو صحابہ کی تشریح پر مطمئن نہیں تھے جس کو صحابہ نے دین سمجھا اس کو نہیں دین مانتے تھے دین وہ ہے جو گزشتہ انبیاء سے اور گزشتہ اکابر سے امت کو ملے وہ تباہ تم اللہ ابراہیم اور کوئی کہے یہ اتباع تقلید نہیں ہے تو اس بات کے اوپر تمام اصولیوں کا اتفاق ہے عالبا و تقلید ان واحد الباع تملہ تھا با ابراہیم اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب ترتیب بھی دیکھیے سب سے پہلے اوپر سے شروع کیا ابراہیم سے اس کے بعد دادا اسحاق اور اس کے بعد والد حضرت یعقوب کا نام لیا ہے کیا ہمارا دین اس کا نچوڑ کیا ہے ما لنا ان شریکہ بلّہ شیء نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں یہ ہماری مناسب نہیں ہماری شان نہیں یہ بندے کی عبدیت کے لائق نہیں ذالک من فضل اللہ علینا اور آدمی کو توحید نصیب ہو جائے اور وہ شرک کی طرف نہ ڈھل کے اور اللہ کے دین پر قائم رہے یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے ذالک من فضل اللہ علینا یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہمارے اوپر اور یہ فضل الناس سارے لوگوں پر تھا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن پروردگار نے اس توحید کے شکر ادا اور لوگوں نے پروردگار کی اس نعمت کی توحید والی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر وہ شرک میں پھنس گئے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے شکر نہیں کرنے کا مطلب جو ناشکری کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے جس نے توحید کی نعمت کی شکر نہیں کی تو اس کو پروردگار نے یہ سزا دی کہ اب ایک کو نہیں بلکہ بتیس کروڑ کو مان اور ہر ایک کے آگے کردہ کرتا جا اور ہر ایک کے آگے ماتھا رگڑتا رہے یہ سزا ملی پروردگار کی طرف سے جس نے شکر نہ کیا یا صاحب اور بڑے پیار کے ساتھ دعوت دینے کا کیا انداز ہے پہلے مخاطب کو اپنا بناؤ اور اس کو بتاؤ کہ میں تمہارا ساتھی ہوں یا صاحبہ یہ سجن اے جیل کے میرے دو ساتھیوں اے میرے جیل کے اس میں ساتھ رہنے والے جیسے آپ کہتے ہیں میرے روم پارٹنر متفرقون خیر کیا کئی سارے رب الگ الگ رب متفرقون جدا جدا خیر بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ الواحد جو اکیلا ہے القہار سب پر غالب ہے وہ ایک اللہ بہتر ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے ایک آدمی اور ایک ایک ہی در پر سر جھکاتا ہے تم ہی بتاؤ بہتر کون ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء اور پھر جن در کے اوپر تم جھکتے ہو اس کو چھوڑ کر کے وہ در ہیں کیا کسی کا نام رکھا تم نے بچہ دینے والا کسی کا نام رکھا گنج دینے والا خزانہ دینے والا کسی کا نام رکھا بارش برسانے والا اور کسی کا نام رکھا روزی دینے والا لیکن حقیقت میں یہ کچھ نہیں دینے والے اسماء ان یہ نہیں ہے بلکہ صرف نام ہے تم نے نام رکھ لیے ہیں اور کسی کا نام رکھنے سے کوئی حقیقت بن جاتی ہے گائے کا نام کوئی گدا رکھتے وہ گدی بن جائے گی ما تعبدون من دونه تم نہیں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اللہ اسمان مگر کچھ ناموں کی سنمئی جو نام تم نے رکھے ہیں ان تم تم نے کوئی کہے نہیں ہم نے نہیں ہمارے پچھلے باپ دادا نے بھی رکھے تھے فرمایا اباؤکم تمہارے باپ دادا بھی ویسے جاہل تھے انہوں نے بھی یہ نام رکھے یہ روزی دینے والا یہ پانی دینے والا یہ بارش برسانے والا یہ بچے دینے والا ما انزل اللہ بها من سلطان نہیں اتاری اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں کوئی دلیل یہ ہے وہ لفظ اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ خدا کو نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کو سرے سے نہیں مانتے تھے تصور تھا ان کے ہاں اللہ کا مگر اس کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جو شرک کرتا ہے گویا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے نہیں اتاری اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں کوئی دلیل ان الحکم الا للہ حکم کس کا چلنا چاہیے فیصلہ کس کا لاگو ہونا چاہیے بات کس کی ماننی چاہیے ان الحکم نہیں ہے حکم اللہ للہ مگر اللہ ہی کے لیے اور اللہ نے کیا حکم دیا امر اللہ تعبدو اللہ اس نے حکم دیا امر حکم دیا اللہ تعبدو مت عبادت کرو اللہ مگر اسی کی الدِّينُ الْقَيِّمِ یہی تو مضبوط دین ہے النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یا صاحب ہے جیل کے دو ساتھیوں اب سنو تعبیر توحید کی بات پہنچا دی دیکھیے بندے دو خواب پوچھنے کے لیے آئے کسی اور خواب والا کیا ہوتا ہے بے تاب اس نے رات کو دیکھا ہوا وہ سوچا بھی جی، پتہ چل جائے جلدی جلدی میں نے عجیب سی بات دیکھی ذرا بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے یوسف علیہ السلام اس کو بھی روک لیتے ہیں یہ بھی حیرت کی بات ہے مگر اس سے ضروری ایک اور بات ہے پہلے وہ سنو پہلے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ان کو بات بتاتے ہیں یہ ہے اللہ کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ کہ یوں انسان کو تڑپ ہو کہ کوئی آپ کے پاس کسی کام سے بھی آئے آپ اس کو کہیں کہ پہلے دین کی بات سن اس کے بعد بات بتاتا ہوں اسی میں تیرا فائدہ ہے اور اس کو پیار سے محبت یا یہ سجن اے میرے جیل کے دو ساتھیوں اما احدکما رہا تم میں سے ایک آدمی فیسقی رب باہو وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب دیکھیے رب اپنے رب کو پلائے گا کوئی کہ جی، رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے بھائی زبان کو سمجھو جب رب کو مضاف کیا جاتا ہے تو پھر جس کی طرف اضافت ہوتی ہے ویسے معنی ہوتے ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو دیکھا آپ نے فرمایا من ربو حاضر جمل اس اونٹ کا مالک کون ہے اس وقت میں مالک کے معنی میں ہے اور جب رب مطلق ہوتا ہے تو عام طور پر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے رہا تم میں سے ایک فیصلہ وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب وہ عمل آخر اور رہا دوسرا فیوس تو وہ سولی دیا جائے گا فتح کو پیروں میں راسی تو کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کے کیا انداز ہے تعبیر بتانے کا اس پر بھی غور کیجیے انہوں نے کہا تھا ایک نے یہ خواب دیکھا ایک نے یہ خواب دیکھا اور ظاہر ہے کہ معلوم ہے کہ جس نے دیکھا تھا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں اسی کے لیے تعبیر ہے کہ وہ رہا ہوگا اور دوبارہ وہ ملازمت پر بحال ہوگا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا اور جس نے دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکڑا اس کو پرندے کھا رہے ہیں تو اس کو سولی دی جائے گی لیکن متعین کر کے نہیں بتاتے ہیں تاکہ موت سے پہلے نہ کوئی مر جائے ابھی سے گھبرا جائے کہا ایک ایسا ہوگا ایک ایسا ہوگا سوچ لو کون کیسا ہوگا دوسرے یہ تھے کون لوگ کہتے ہیں کہ دونوں شاہی دربار کے ملازم تھے ایک کی ذمہ داری ہے روٹیاں پکانی اور دوسرے کی ذمہ داری تھی بادشاہ کو شراب پلانی بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا گیا اور زہر ملایا تھا نان بھائی نے لیکن اس نے الزام لگا دیا دوسرے کے اوپر بادشاہ نے دونوں کو جیل میں ڈالا جب تک تحقیق ہوتی دونوں جیل میں رہو تحقیق کے بعد دیکھا جائے گا جو مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی چنانچہ تحقیق ہوئی فیصلہ ہو گیا اسی کے خلاف جو روٹیاں کھلاتا تھا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا اس کو سولی چڑھایا جائے کلو پیروں میں راسی تو کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے سولی پر لٹکا رہے گا اور اس کے سر کو نوچ نوچ کر کے کبے اور چینے اور گدے کھائیں گے خود الامر معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ فیہ آن جس کے بارے میں تم سوال کرتے تھے یعنی یہ کوئی کہنے کی بات نہیں فیصلہ ہو چکا بعض حضرات نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب آپ نے یہ خواب کی تعبیر سنائی تو وہ دونوں زور سے ہنسے کہنے لگا ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے خواب شاہ ہم نے نہیں دیکھی تھی تو وہ سمجھ گئے خواب کا کیا مطلب ہے لیکن اب وہ ٹال رہے تھے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے ٹال رہے کوئی نہیں ایسا نہیں ہے کہنے لگا ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے اور میں خود یہ اللہ معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے اب جو مرضی کہو اب کو ہونا ایسا اس کے بعد جس کے لیے یہ گمان کیا تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا خواب کی تعبیر کے اعتبار سے اس کو قریب بلایا اور اس کو کہا کہ آپ نے آقا کے یہاں میرا ذکر کرنا کہ جیل کے اندر اس طرح ایک بے گناہ قیدی ہے اس کو وزیر اعظم نے اور دوسرے لوگوں نے سازش کر کے اندر ڈلوایا ہے جرم اس کا کوئی نہیں ہے آج لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اس سے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ مظلوم کو اگر اتنی بھی اجازت نہ ہو تو پھر کیا اس کو اجازت رہی وقال للذی اور کہا اس آدمی سے ظن ان نہ جمن گمان کیا تھا جس کے لیے کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے اس سے کہا اذکرنی تذکرہ کرنا میرا عند ربی کا اپنے رب کے پاس اپنے آقا کے پاس پھر رب کا لفظ آیا فانسا الشیطان تو بلا دیا اس کو شیطان نے ذکر رب دی بھی ہی اس کے آقا کے پاس تذکرہ کرنا باہر آیا ایسی خوشی ہوئی دوسرے کو سولی چڑی یہ ملازمت پر بحال ہوا بس اسی کی خوشیوں میں مست ہو گیا بھول گیا کہ مجھے جیل میں کوئی بندہ ملا تھا اور اس نے کوئی بات کہی تھی فلب عیسا اس فیس تو ٹھہرے رہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چند سالوں تک کی اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کر نو تک تو کتنے سال تک رہے بعض حضرات نے لکھا ہے سات سال اور بعد نے کہا کہ نہیں اس سے پہلے جو سات رہے تھے وہ تو رہے ہی تھے اب مزید بز سنین رہے تو کل ملا کے کتنے ہوئے کسی نے لکھا چودہ سال اور کسی نے لکھا بارہ سال اللہ اکبر بارہ سال یہ چودہ سال جیل میں رہتے ہیں اور جرم کیا ہے کوئی جرم نہیں ہے ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے تم بے قصور بھی ہو تو حالات سے دوچار ہو سکتے ہو شیب ابھی طالب کے اندر بند ہیں ایمان والے اور تین سال تک بند ہیں فرمایا گھبراؤ مت وہ دیکھو یوسف علیہ السلام بند ہیں انہوں نے کوئی جرم کوئی قصور کیا تھا اگر تم بند ہو تو دلگیر نہ ہو غمگین نہ ہو یہ نہ سوچو ہم نے کون سی غلطی کی ہے صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے اور ایمان والے بھی اس کی چھاؤں میں اپنے ایمان کی پرورش کر سکتے ہیں وقال الملک ادھر ایک اور مسئلہ پیش آیا کہا بادشاہ نے انی ارا سبع بقرات میں دیکھتا ہوں سات کو سمان جو موٹی موٹی ہیں یا کلوہن سب عجاف کھاتی ہیں ان کو سب عجاف ان سات دبلی گائیں وہ سب آسم اور سات بالیاں ہیں خوشے گندم کے خضر سبز وہ خرا اور دوسرے سوکھے ہوئے ہیں اور دوسرے بھی ساتھ ہی ہیں مگر وہ سوکھے ہوئے ہیں اور بعد نے کہا کہ مزید دیکھا تھا کہ وہ جو ہرے خوشے ہیں ان کے اوپر وہ خشک خوشے چڑھتے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھا پریشان ہوا یا ایوہ افتونی فی رویایا اس نے کہا او سردارو افتونی فتوہ دو مجھ کو فی میرے خواب کے بارے میں تعبرون اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو تو اس کی تعبیر بتاؤ کیا تعبیر ہوگی لوگوں نے کیا جواب دیا بیچارے دربار کے وظیفہ خور ملازم ان کو کیا خواب کی تعبیر آتی تھی وہ تو اندازے سے سٹا شٹا مارتے تھے مگر اب تو یہاں سٹا مارنے کی بھی گنجائش نہیں یہ خواب ہی بڑا ٹیڑھا ہے اس کی کیا تعبیر بتائیں پریشان قالوا ادغاس واحلام احلام انہوں نے کہا یہ بکھرے ہوئے خوابوں کے گٹھڑ ہیں احلام حلم ان کی جمع وہ باتیں جو آدمی خواب میں سوتے ہوئے دیکھتا ہے یہ سوتی ہوئی باتوں کے گٹھڑ ہیں یہ ان کی جمع وہ گھاس جو انسان کی مٹھی میں ایک مرتبہ آئے کہیں اس کو چپ اور کہیں دتھا اور کہیں اس کو ایک مٹھی کہا جاتا ہے جو بھی جو کہتا ہوں اس کو کہتے زیغ سن یہ خوابوں کے گٹھڑ ہیں خوابوں کی چپ ہیں مطلب جس طرح بکھرے ہوئے گھاس ہوتا ہے اور تنکوں کا ایک مٹھا بنا لے کوئی آدمی اور اس میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا اور کوئی لمب پتلا اور کوئی موٹا مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسی طریقے سے انسان خواب میں عجیب قسم کی باتیں دیکھتا رہتا ہے یہ تو ویسی لگتی ہیں بتعبیر الاحلام بعالمین اور ہم نہیں ہیں خوابوں کی تعبیر جاننے والے مفسرین کہتے ہیں کہ بڑی چالاکی کا جملہ انہوں نے استعمال کیا پہلے تو کہا ازغاق کہ یہ ایسے گندا خیال ہیں یوں ہی آدمی دیکھتا رہتا ہے ویسے ہی یہ کوئی خواب شاب نہیں ہے اب کہا کہ ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں تو یہ ذہن میں ہے کہ بادشاہ سمجھے کہ ایسے خواب کہ جو بکھرے ہوئے خواب ہوتے ہیں لیکن اندر سے اعتراض بھی کہ آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه اور کہا اس آدمی نے نجا منہما جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے وذکر اور یاد آیا اس کو بعد امت نے امت کے بعد امت کے معنی مختلف چیزوں کی ملی ہوئی جماعت جب وقت مل جائے کئی گھنٹے ملے کئی دن ملے کئی مہینے ملے کئی سال ملے تو اس کو بھی ایک امت کہتے ہیں اور کئی لوگ مل جائیں تو یہ بھی ایک امت ہے وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ اور ایک زمانے کے بعد اس کو یاد آیا اَنَا نا اس نے کہا میں بتاؤں گا تم کو بھی تعبیر ہی اس کی تعبیر فارسلونی تو تم مجھے بھیجو مطلب اس نے کہا میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں میرے ساتھ ایک ساتھی تھے جیل میں بڑے کریم الخلق تھے بڑے اچھے اخلاق کے انسان تھے وہ تعبیر ایسی بتاتے ہیں کہ بالکل ویسی ہوتی ہے مجھے ذرا بھیجو اب آگے قرآن پاک کو کہنا ہے کہ اس کو بھیجا اور وہ سپرنٹینڈنٹ سے ملا اور سپرینٹینڈنٹ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا وغیرہ وہ باتیں آدمی خود سمجھتا ہے قرآن نے کہا یوسف ایوہ صدیق پہنچ گیا وہ جیل میں اور وہاں جا کر یہ بھی نہیں قرآن نے کہا اس نے کہا وہ بھی سمجھے گا آدمی یوسف او یوسف اور یہاں بھی لفظ ہے یا یوسف یا کا لفظ بھی نہیں کیوں جب آدمی جلدی میں ہوتا ہے تو پھر بات کی تفصیل نہیں کرتا ہے کوئی آدمی کرتا جائے وہ یاد ہے نا وہ قاری صاحب آپ کی دستار مبارک میں آپ کی چنگاری گز گئی ہے تو تب تک تو کام ہو جائے گا اگر ایسی کوئی پریشانی کی بات آئے تو آدمی کیا کہتا ہے فور کہتا ہے سانپ شور مچاتا ہے وہ تھوڑا کہتا ہے یہ سام بڑھا آ رہا ہے ساری باتوں کو حذف کرتا ہے سیدھا کہتا ہے یوسف او یوسف او حق صدیق او بہت سچے یوسف او سچے مچے یوسف وہ مجسمہ صدق و صفا جو بالکل ہی سچا ہے اب فینا فی سب بقراتن بکراتن فتوا دیجیے ہم کو سات گایوں کے بارے میں سیمان جو موٹی ہیں یا کلوہن کھاتی ہیں ان کو سب انجافن سات دبلی گائے وہ سب اے اور سات بالیوں کے بارے میں خزرن جو سبز ہیں وہ یاد ساتھ اور دوسری سات سوکھی ہوئی ہیں لعلی ارجع الى الناس شاید کہ میں واپس لوٹ جاؤں لوگوں کے پاس لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جان لیں یہاں پر قرآن پاک ہمیں ایک اور خلق کی تعلیم دیتا ہے ایمان والے کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے آپ نے ایک بندے کو ایک کام کہا اور سات سال یا نو سال یا تیرہ سال یا چودہ سال بیت جاتے ہیں آپ کا کام اس کو کچھ معلوم نہیں آج واپس آیا الیک سلیک بھی کچھ نہیں اپنے مقصد کی بات فٹافٹ میرا مسئلہ حل کرو جی میرا کام حل کرو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں آپ کو زندگی کے سفر میں زندگی کے نشیب و فراز میں اسی طرح کے بندے ملتے ہیں وہ صرف اپنے مطلب اپنی اپنی نبھام محمد چھٹ پروا یارا بس ہمارا کام بتاؤ جی ہمارا کام حل کرو جلدی جلدی آپ مر رہے ہو آپ جی رہے ہو آپ جیل میں ہو آپ کیا ہو کوئی اس سے غرض نہیں ہے اور اپنے کام کے لیے یوسف صدیق ہاں آپ ہیں بہت سچے ہمیں فتویٰ دیجئے مگر اخلاق کیسے ہونے چاہیے یوسف علیہ السلام کوئی ملامت نہیں کرتے جیل سے گئے اور مڑ کر کے نو سال تک دس سال تک میرا حال نہیں پوچھا اور کبھی وہاں پر ذکر نہیں کیا میری بات نہیں بھول گیا اور آج اپنے کام کے لیے آ گیا ہے نہ کچھ نہیں نہ فوراً جواب دینا شروع کیا قال تزرعون فرمایا تم کھیتی کرو گے سبع سنین سات سالوں تک دابن مسلسل فما سب تم تو جو تم کاٹو پذرو چھوڑ دے اس کو فی سنبلی اس کی بالیوں میں الا قلیلا مما تاکلون مگر اس تھوڑے سے غلے میں سے جو تم کھاؤ گے تعبیر بھی بتا دی کہ یہ جو سات گائیں دیکھی موٹی موٹی اور سات دگنی موٹی گائےوں کا مطلب ہے سات بڑے اچھے سال آئیں گے اور اس کے بعد سات سال بڑی قید سالی کے آئیں گے سات سال جو اچھے آئیں گے جس میں تم کاشتکاری کرو گے بارش برسے گی تو یہ اچھے سال ہوں گے کیونکہ اس کے ساتھ میں غلہ دیکھا ہے اس کا مطلب غلے کا کوئی مسئلہ ہے تو ان دنوں میں ان ہری بالیوں کو کاٹ کر کے رکھ لینا سکھا لینا مگر ان کے دانے نہیں نکالنا اس لیے کہ جب دانے نکل جاتے ہیں تو بہت سارے کیڑے لگتے ہیں اور جب تک پیک رہتے ہیں پروردگار کی پیکنگ میں تو تب تک وہ محفوظ رہتے ہیں والریحان میں نے تمہارے لیے غلہ پیدا کیا جس کو پیک کر کے دیتا ہوں اے غلافوں میں بند کر کے دیتا ہے کہیں اس کے دھول نہ لگ جائے کہیں اس کے اوپر گرد نہ چڑھ جائے اسی کے اندر رہنے دو مگر اتنا نکالنا جتنا تم کھاؤ گے جس کے لیے تم مجبور ہو تم میاتی کا سب اس کے بعد آئیں گے سات کون سات خود ہی معلوم ہے سات شداد جو بڑے سخت قسم کے ہوں گے یا کلنا وہ سال کھا جائیں گے ما قدم تم لہن جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہوگا ان کے لیے یعنی جتنا تم جمع کرو گے اتنا یہ سال کھا جائیں گے سال نہیں ان سالوں کے اندر لوگ کھا جائیں گے مگر اتنی پریشانی کے سال آئیں گے کہ یوں سمجھو کہ دن دن کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے اور دل غم کو کھا رہا ہے یہ سال ہی کھا جائیں گے اللہ کلیلم تحسنون مگر وہ تھوڑا بہت جو تم حفاظت کے ساتھ بچا کر رکھو گے بیج کے لیے آئندہ کام آ جائے اتنے سخت سال آئیں گے یہ ہے خواب تم من بعد حضا اور جب یہ چودہ سال گزریں گے اس کے بعد پندرہ سال آئے گا فی ہی الناس سننا تو فیصر اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اسی کا دوسرا معنی اس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی وہ فیصر روم اور اس میں لوگ نچوڑیں گے بھی مطلب انگور ہوں گے اور پھر خوب لوگ انگوروں کو نچوڑیں گے اور اس کا رس نکالیں گے اور اس کا شیرہ بنائیں گے اور پھر اس کا شراب بھی بنائیں گے یہ جو تعبیر بتائی اور یہ شخص واپس دوڑا ننگے پاؤں بادشاہ کے پاس پہنچا جناب تعبیر معلوم ہو گئی یہ ہے تعبیر بادشاہ حیران میری دربار میں کسی کو ہوا نہیں لگی اور یہ تو عذرا و احلام کیا کر کے پیچھا چھڑا رہے تھے یہ کون آدمی ہے بھائی جیل میں جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے اتنے زبردست گہرے علم کا مالک اور تعبیر ہی نہیں بتاتا ہے بلکہ ہم کو اس کی تدبیر بھی بتاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں ورنہ اتنا کافی تھا کہ پہلے سات سال اچھے آئیں گے اس کے بعد سات سال قہد کے ہوں گے مگر ہم کو تدبیر بھی بتاتا ہے کہ غلہ اکٹھا کرو اور جمع کر کے رکھو اور یہ بعد کے سالوں کے لیے جمع رکھو یہ کون آدمی ہے اس کو میرے پاس لاؤ کس نے اس کو قید کیا ہے شاہی فرمان شاہ جس کو جائے آزاد کرے وہی بھی اور کہا بادشاہ نے لے کر اس کو میرے پاس فلما جا اور رسول تو جب آ گیا ان کے پاس قاصد قال ارجع الى ربك فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارجع الى ربك لوٹ کر جا اپنے رب کے پاس یہ پھر رب کا لفظ آ گیا اپنے بادشاہ کے پاس جا ایسے نہیں باہر آؤں گا ایک اور تعلیم دے دی حالات کے نشیب و فراز میں آپ کی زندگی کن راہوں سے گزرے گی کن کانٹوں سے گزرے گی آپ نہیں تصور کر سکتے ہو یہ ہے ہی راستہ کانٹوں والا جو دین کے اوپر چلتا ہے اس کی آخری منزل کیا ہے ولا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات ابھی ہم پڑھ چکے سورہ توبہ کے اندر کہ جو ایمان قبول کر چکا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ جان تیرا نہ مال تیری ان اللہ منی من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ایسے وقت میں جب زندگی کے نشیب و فراز میں انسان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگ جائے جس کو کل لوگ یاد کر سکتے ہیں تو ایسے الزام سے آدمی کو پہلے اپنی برات ظاہر کرنی چاہیے ورنہ کل جب دین کا کام کریں گے تو لوگ کہیں گے ہاں یہ یوسف صاحب ہیں پہلے جیل میں تھے وہ بڑا گندا سا الزام لگ گیا تھا ان پر پتہ نہیں سچا تھا جھوٹا تھا پتہ نہیں سچا تھا جھوٹا تھا یہ بڑا مانا خیز لفظ ہے ہیں یہ بھی کہتے کہ اگر لوگ کہیں گے جھوٹا الزام لگاتا ہے میں نے کہا تھا نہیں سچا پہ جھوٹا لیکن لوگوں میں بات بھی پھیل جائے کہ کوئی مسئلہ تھا کوئی چکر تو تھا فرمایا نہیں پہلے صفائی پیش کرو پہلے بتاؤ ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا اور یہی وہ موقع ہے جس پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار کی داد تھی ہی دے سکتے ہیں بڑا جو چھوٹے کو کہے کیا داد دی لو کنت مکان یوسف الى باب السجن اگر میں بھی ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ تو لپٹ پڑتا جیل کے گیٹ کی طرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نوز باللہ میں حضرت یوسف کے برابر صبر نہیں کر سکتا ہوں میں تو صبر کا پہاڑ ہوں آپ تو فرماتے ہیں سارے انبیاء پر مل کر جتنی مصیبتیں آئیں مجھ پر تنہا آگئیں اتنی مصیبتیں لیکن داد دی آپ نے کہ یوسف علیہ السلام نے کمال کر دیا چودہ سال تک ایک آدمی جیل میں رہے کس کا نام ہے جیل تو پھر لوگ سنتے رہتے ہیں اچھا جیل جیل ہوگی جو ادھر بند رہتے ہیں ہمیں کیا برا تھا جو گم مرنا ایک بار ہوتا اس کو کہتے ہیں اس قبرستان کو جس میں ہر لمحے میں آپ پر موت آتی ہے مگر آتی ہے جیتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی مرتے ہیں لوگ مگر آخری موت نہیں آتی ہے اس کا نام جیل ہے اس قبرستان کا نام جیل ہے جہاں کوئی فاتح پڑھنے جاتا ہے ورنہ کم سے کم مردے دفن کرنے جاتے ہیں لوگ اندر تو جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے وہاں تو گیٹ سے ہی سلام کرتے ہیں واپسی اس جیل میں چودہ سال تک ایک آدمی رہے اور جب بادشاہ بلائے بادشاہ وہ فرمایا نہ ایسے نہیں آؤں گا پہلے صفائی کرو کیا مسئلہ ہے کیوں جیل میں ڈالا تھا میں نہیں چاہتا ہوں کل دعوت کا کام کروں اور لوگ کہیں ہاں یوسف کان اب صفی سکھ یہ ہے یوسف کل کو جیل میں تھے وقال کال کو تو نہیں بھی اور کہا بادشاہ نے لے کر آ ان کو میرے پاس اور جب آیا قاصد ان کے پاس کہا واپس لوٹ اپنے آقا کے پاس اور پوچھ اس سے ما بال نسبت اللہ تھی کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا کتا دیا جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ انبیاء کے کیا اخلاق ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں اس موقع پر کہنا تھا زلیخا کا کیا مسئلہ تھا عورتوں کو کیوں بلایا تھا گھر میں میرا کرتا کیوں پھاڑا تھا لیکن اس سے عزیز مصر جو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ چکا ہے مروت سے پیش آ چکا ہے اس کی رسوائی اور جلالت ہو جاتی اس لیے اس موقع پر بھی عزیز مصر کی گھر والی کا نام نہیں لیتے ہیں میں ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان ربی ہن علیم میرا رب ان کی کیونکہ مکر کو خوب جانتا ہے اظہار رب کے سامنے نہیں کرنا رب تو خوب جانتا ہے وہ مکار لیکن لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ہے بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ آسمان سے اکھرا یہ کیا انسان ہے جیل میں اتنے سال ہو گئے اور پہلے اپنی صفائی کرواتا اس طرح بار نہیں آؤں گا عالمہ خت فرمایا کیا معاملہ تھا تمہارا یا اور تو ازرا یوسفا جب تم نے بہتایا تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے بارے میں بادشاہ کو کیسے پتا چلا کہ عورتوں نے بہکایا تھا یہ اخلاق اور یہ کردار ایک آدمی جیل کے اندر ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہے اور تدبیر بھی بتاتا ہے سننے والا کہہ نہیں سکتا ہے کہ وہ یقیناً سچا ہے وہ یقیناً پاک ہے وہ یقیناً مقدس ہستی ہیں جنہوں نے ان پر الزام لگایا وہ گندی عورتیں ہیں ان سے کہتے ہیں کیا معاملہ ہے تمہارا وہ بچاری بولی حاشا ہاشا کہا انہوں نے حاشا للہ قسم اللہ کی ما علمنا علیہ من سو نہیں پایا ہم نے ان کے اوپر کسی قسم کی برائی کو سب ہماری مکاری تھی وہ بہت نیچر قالت امرات العزیز الان حسحس الحق ان راوتتو عن نفسی و انہو لمن الصادقین یو پی والے کہتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے حقیقت وہ ہے جو برسر میدان سلے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے نہیں پوچھتے تیرا کیا مسئلہ ہے مگر بیچاری خود ہی بول پڑی العزیز کہا عزیز کی بیوی نے الان حس الحق اب تو حق ظاہر ہو چکا ہے اب چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں انا بت عن ان نفسی میں نے تھا اس اس کو کے نفس سے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ تھے سچوں میں سے اگلی آیت کی کئی تفسیریں ہیں لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق ترجمال کرتا ہوں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب ذالک یہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی کہ میں جب باہر جاؤں گا تو میں جہاں سب کو دین کی دعوت دوں گا وہاں عزیز مصر کو بھی دعوت دوں گا اس کو معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں لیکن اس کے خانہ دل کے اندر کہیں یہ بات چھپی ہوئی نہ رہ جائے کہ یار چلو میری عورت تو میری گھر والی تو گندی تھی مگر اس شخص نے کوئی نہ کوئی تو ایسا کیا ہوگا کہ میں رسوا اور دلیل ہو گیا فرمایا نہیں ذالک لیعلم عالم یہ معاملہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جان لے عزیز مصر انی لما خنہ بالغیب کہ میں نے نہیں اس کی خیانت کی بالغیبی اس کی عدم موجودگی میں وہ انلیہ کئی دلخواہ اور یہ بات بھی وہ جان لے کہ پروردگار خیانت کرنے والوں کی خیانت کو چلنے نہیں دیتا عزیز مصر کی بیوی نے خیانت کی تھی ان عورتوں نے خیانت کی تھی پروردگار نے چلنے نہیں دیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیر ہے مگر اندھیر نہیں ایک زمانہ چاہیے چودہ سال چاہیے مگر اس کے بعد حق سامنے آتا ہے اس انداز سے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مقدس ہستی اور مزکہ ہستی ظاہر کرنا لازم آتا ہے تو فوراً فرماتے ہیں حالانکہ نبی ہے مزکہ ہے مقدس ہے متحر مگر پھر بھی فرماتے ہیں میں ابر بھی ہوں نفسی اور نہیں بری قرار دیتا ہوں میں اپنے نفس کو ان مارا تم بسو بے شک نفس لم مارا تم ضرور بہت زیادہ حکم دینے والا ہے بسو برائی کا رحم ربی میں من کے مگر جس کے اوپر میرا رب رحم فرمائے یا جس نفس پر میرا رب رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے ان رب غفور الرحیم بے شک میرا بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اب جب معاملہ کری ہوا تو بادشاہ نے کہا آپ تو لے کے آؤ وقال الملک کو تو نہیں بھی اور بادشاہ نے کہا لے کر آؤ تم ان کو میرے پاس استخلص لنفسی میں خالص کروں گا اس کو اپنی ذات کے لیے یہ تو بہت اونچی ہستی ہے بلند مرتبہ انسان ہے میں اس کو اپنے لیے خالص کروں گا اور یہ انداز بتاتا ہے کہ بادشاہ مشرق بے شک تھا مگر نیک دل تھا وہ گھبرا گیا کہ رعایا کا کیسے انتظام کروں گا چودہ سال سات سال تک اچھے رہیں گے غلہ ہوگا مگر سات کے بعد جو قحط سالی آئے گی اس کا انتظام کیسے کروں گا میرے جو ارکان مملکت ہیں اور میری جو کابینہ ہے اور میرے جو دوسرے ملازم ہیں ان کا حال مجھے معلوم ہے گھر کے برتن سب کو یاد ہوتے ہیں کیا ہے ان کا حال وہ تو رشوت خورے مفت خورے وہ تو سارا مال جمع کر کر کے اپنے گھروں میں جمع کر لیں گے اور غریب بھوکے مریں گے میں ان کو اپنے لیے خالص کروں گا تاکہ ان سے کوئی مدد حاصل کروں فلما کلمہ تو جب بادشاہ نے ان سے بات کی قال انک اليوم تو کہا اس نے بے شک آج آپ لدینا ہمارے پاس مکین بلند مرتبے والے ہیں امین امانت امانتدار ہیں اب آپ بتائیے آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں اس موقع پر کہہ سکتے تھے یوسف علیہ السلام اچھا آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے کس پر الزام لگایا تھا کس کو جیل بھیجا تھا اب مرو تھوکے مجھے جیل بھیج کر کے تم گھروں میں آرام کر رہے تھے اب کرو اس کا مقابلہ ان حالات کا کون مقابلہ کر سکتا ہے لیکن یہ نبی کی شان نہیں ہے فرمایا اللہ کے بندوں کو بھوک مری سے بچانا ہے جعلنی جال خزائن الارض فرمایا مقرر کر دے مجھ کو اعلی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر کیوں انی حفیظ بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور تیرے ارکان مملکت میں کوئی نہیں علیم جاننے والا بھی ہوں غلہ کس طرح اگانا ہوتا ہے اور کس طرح کن طریقوں سے زیادہ غلہ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کی حفاظت کی جا سکتی میں یہ سب جانتا ہوں اوہو یہ سارا بیان آپ نے سنا ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ سب حادثہ پیش آیا ان کے اوپر ایک الزام لگا وہ جیل میں چلے گئے ایک حادثہ سا ہوا وہاں دو بندے ان کو مل گئے وہ ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی ایک سولی چڑھ گیا ایک بچ گیا اور وہ بھول گیا اس بات کو پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کسی کو تعبیر معلوم نہیں ہوئی ایک اتفاق ہے نہیں تعبیر معلوم ہوئی اس سے پہلے یہی درباری لوگ تھے کچھ سٹا شٹا لگا دیتے تھے مگر آج کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا اور یہ جیل میں گیا اور اس نے تعبیر معلوم کی اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس طرح نہیں نکلوں گا اس طرح ایک حادثہ ایک حادثاتی طور پر اتفاقی طور پر یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کے باہر آ گئے تو انہوں نے پاک نے کہا جھوٹ کہتے ہو یہ پروردگار کا بنایا ہوا نظام ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس کا بنایا ہوا منصوبہ ہے اتفاق سے نہ کوئی جاتا ہے کہیں نہ اتفاق سے آتا ہے یہ سارا اس منصوبے کا حصہ تھا وہ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے آپ نے قرآن کا اندازہ دیکھ لیا کہ قرآن اس زائد بات کو نہیں کہتا ہے جس کو انسان سمجھ جاتے ہیں بالکل ایک لفظ زیادہ نہیں کہتا ہے لیکن اس بات کو دوبارہ کیوں دہرایا میں نے کہا کہ یہ مضمون کی جان ہے غزالی کا مکنال یوس و اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ہم پاؤں مضبوط کر رہے تھے مصر میں زمین میں یعنی مصر میں چونکہ ان سے کام وہاں لینا تھا اور ان نشیب و فراز سے کیوں گزارے تاکہ ان کو تکلیفوں کا احساس ہو غریب و یتیم کو محسوس کر سکیں کہ کس پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کو مصر کی زمین میں ہم ان کے پاؤں مضبوط کر رہے تھے کیا ہو گئے فرمایا ایک وقت وہ تھا وہ غلام بن کر آئے تھے ایک تنکے کے مالک نہیں تھے غلام کسی چیز کا مالک ہوتا ہے ایک تنکے کا نہیں جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے اور آج کیا شان ہے یہ تبہا ہے تو یشا گھر بناتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں منہا پورے مصر میں اب پورا مصر ان کا ہے نصیب رحمت نشاء ہم حصہ پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کا جس کو چاہتے ہیں ولا نضيع اجر المحسنین اور نیک کاروں کی اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اور یہ نیکی کا سرا دنیا میں جو ملتا ہے یہ اصل سلا نہیں ولا اجر اللہ خیر اور آخرت کا اجر تو بہتر ہے سب سے بہتر للذین آمنون لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وکانو یتقون اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے تھے میں جگہ جگہ آپ کو جگاتا رہا کہ ہم کو سنایا جا رہا ہے ایمان والوں کے حالات سے موازنہ کیا جا رہا ہے اللہ کے دین کی دعوت کرنے دینے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ تو کس گلی میں نکل آیا یہ کانٹوں والا راستہ یہ مصیبتوں اور پریشانیوں والا راستہ ہے یہ جیلوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کا راستہ ہے یہ جو میں نے کہا کہ ہم کو بتایا جا رہا ہے ہم کو بتایا جا رہا ہے یہ آیت اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم صرف یوسف علیہ السلام کو ایسا اجر دیتے ہیں ولا اجر اللہ خیر اور آخرت کا بہتر ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقان یتقون اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں گویا پروردگار نے اپنے ایک نیک بندے کو پیش کر دیا اور انسانوں سے کہہ دیا کہ اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے متقی بننا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کا بہترین سلا چاہتا ہے وہ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور پھر پروردگار کے انعامات کی بارش کو دیکھیں صدق اللہ مولانا العظیم آج کم سبق ہوا چلیے انشاءاللہ کل اللہ تعالی زیادہ توفیق دے گا